ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل محمد من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم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 منزل نہیں بتائی گئی سور فتح کے اندر منزل متعین کی گئی کہاں قربانیاں دینی ہیں کون سے حالات ہیں پھر بیت رضوان کا تذکرہ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو قربانیاں دینے والے ہیں اور سور فتح کے آخر میں آپ نے دیکھا صحابہ کرام کا تعارف کرایا کیسے تھے صحابہ اور کس طرح وہ بنے تھے كزرع فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار یہ کھیتی تیار ہوئی ہے ابتدا میں دیکھو کیسے نکلے تھے ایک کمزور سا پودا نکلتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے پھر ذرا مضبوط ہوتا ہے پھر وہ موٹا ہوتا ہے پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے یعجب الزراع کاشتکاروں کو بہت اچھا لگتا ہے یہ منظر یہ وہ کھیتی ہے اس کے تیار کرنے والوں کو تیار کرنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے تیغیز غیض الكفار مگر خدا کے نافرمان اس کو دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں اس کے بعد صورت الحجرات ہے اس میں وہ آداب سکھائے گئے جن کے ذریعے سے صحابہ کرام کی پرورش اور تربیت ہوتی تھی ہر موقع پر ان کی تنبیہ کی جاتی تھی امت کو بتایا گیا کہ اس طرح یہ کھیتی تیار ہوئی اس طرح ان کی پرورش ہوئی اور ایمان والوں کو وہ آداب اور وہ ضابطے بھی نصیب ہو گئے ان کو بھی معلوم ہوئے جن کے ذریعے سے وہ اپنے ماحول کو بھی پاک بنا سکتے ہیں صحابی نہیں بن سکتے ہیں نیک بن سکتے ہیں ان کی طرح اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں زبردست اصول ہیں نام ہے سورت الحجرات مدنیت وہی اصمانیہ عشرت آیا کل اٹھارہ آیتیں ہیں وفیہ رکو اور دو ہی رکو ہیں لیکن آداب اور ذات ایسے ہیں کہ نچوڑ کر رکھ دیا گیا تمام اخلاقیات کو پہلے رکوع کے اندر ترتیب کے ساتھ بتایا کہ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ ایمان والا یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے ان کے حکم کے سوا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کیے بغیر ایک قدم بھی زندگی کا نہیں اٹھانا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل سکھایا گیا ان کے پاس آواز کو پست رکھنا ہے آپ سے کس طرح بات کرنی ہے پھر فرمایا کہ ایمان والوں کو اپنی صفوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے سے بچنا ہے اور غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کو بیان کیا گیا اور دوسرے رکوع کے اندر یہ کے بعد دیگرے چھ چھ ادب سکھائے گئے دو آیتوں کے اندر تین تین ادب ان آداب کی رعایت کرو گے تو پھر فتنوں سے بچو گے اور ساتویں آیت کے اندر وہ بڑا ادب سکھایا گیا جہاں سے تمام باقی آداب نکلیں گے اور جو بنیاد ہے فتنے کی اس کے بعد پھر جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کا تعارف اور جو نہیں عمل کرتے ہیں ان کا تعارف کرایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ اے ایمان والو لا تقدموا آگے مت بڑھو بین اللہ اللہ کے آگے وہ رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وقت اللہ ڈرو اللہ سے ان اللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے اللہ جاننے والا ہے آگے بڑھنے کا کیا مطلب اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر لو اللہ کا حکم نہیں معلوم کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کا حکم نہیں معلوم کر رہے ہیں اس سے پہلے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں کیا یہ ایمان کا تقاضہ ہے اس آیت سے معلوم ہوا ایمان کا تقاضا یا اللہ دین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان چکے ہو ایمان لا چکے ہو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے لمبے سفر کو کوئی بھی زندگی کے لمبے سفر میں کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم معلوم کیے بغیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کیے بغیر مت طے کرو جو قدم اٹھے وہ ان کی منشا کے مطابق اٹھے ان کی سنت کے مطابق اٹھے وہ تق اللہ ڈر اللہ سے تقوا اختیار کرو یہ تو ہم سب اس کو بار بار پڑھیں اور پھر اپنی زندگی کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہیں اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے کون کون سے قدم سنت کے خلاف اٹھ رہے ہیں کون سے قدم اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ رہے ہیں جبکہ ہم یا اللہ دین عام اے ماننے والوں ہم ان کی لسٹ میں اپنے کو شامل سمجھ رہے ہیں ان کی لسٹ میں شامل و اللہ ڈرو اللہ سے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کوئی قول اللہ اور اس کے حبیب کی منشا کے خلاف ہو اور اللہ سے چھپ جائے اللہ کے ہم اللہ اس کو سن رہا ہے اور تمہارا کوئی عمل اس کے علم سے باہر ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک ایک تمہارا عمل تمہارا ایک ایک قول اس کے یہاں لکھا جا رہا ہے ترتیب دیا جا رہا ہے سب اس کی نظروں میں ہے اس سے نہیں چھپ سکتے ہو اب کس طرح تم نے زندگی کا سفر کرنا ہے وہ سوچ لو یہ تمہید ہے اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا پس منظر معلوم ہو جائے تو پھر بات سمجھنا آسان ہوتی ہے یہ پانچ آیتیں ہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ایمان والوں کو یہ آداب نصیب ہوئے وہ چھ قسم کے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے ہم کو حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں یہاں ان میں سے کون سا واقعہ ہے ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے واقعات بیان کیے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہا ایک ضابطہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب صحابہ مختلف واقعات کے بعد یہ کہتے تھے کہ آیت اس واقعے کے تحت نازل ہوئی اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس واقعے کا حل اس آیت کی روشنی میں تھا اور آئندہ بھی جب اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو ان کا حل اس آیت کی روشنی میں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعات بعد میں پیش آئیں آیت پہلے نازل ہوئی تو صحابہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس واقعے کا حل بھی اس آیت میں ہے اور یہی بات تقریباً ابو بکر راضی ابو بکر جساس نے بھی بیان کیا احکام القرآن میں میں نے عرض کیا تھا تفسیر کے لیے علماء کرام وہ اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ فرمائے صرف ایک تو حضرت سیاہ ولی اللہ کے الفوظ القبیر آدمی کو حفظ یاد ہونی چاہیے اور دوسرے بخاری شریف کی کتاب التفسیر ترمذی کی کتاب التفسیر مستدرک کے حاکم کی کتاب التفسیر بس یہ تین مقام یاد ہو جائیں اس کے بعد جو چیزیں نہ بھی یاد ہو تب بھی وہ کام چلا سکتے ہیں بہت کچھ معلوم ہو گیا جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تفسیر والے تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وقت آیا تھا اس کا امیر منتخب کرنا تھا جس کے بارے میں تھوڑی بحث ہوئی لیکن سیرت والے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وقت گیا دوپہر کے وقت میں پہنچا اور گیا کس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ایک آدمی ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے گیا انہوں نے کہا ہم تحقیق کرتے ہیں معاملہ ہے کیا تو دوپہر کے وقت میں پہنچے گاؤں کے لوگ تھے آداب سے واقف نہیں تھے دوپہر کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارک جو مسجد نبوی کے ارد گرد تھے ان کے باہر کھڑے ہو کے زور زور سے آواز لگانے لگے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف نکل کر آئیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں یہ بات ادب کے خلاف تھی اس کا ادب سکھایا گیا اس کے بعد مسجد نبوی میں یہ لوگ حاضر ہوئے زہر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیسے آئے کیا کہنا ہے انہوں نے کہا ایک آدمی آپ کے علاقے سے آپ کے یہاں سے گیا اس نے یہ یہ باتیں ہمیں دین کی بتائی ہیں ہم اسی کے بارے میں آپ کے پاس آئے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ دین کیسا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ مذاکرہ کرنا چاہتے مذاکرہ کیا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک خطیب ہمارا مقرر اسپیکر اٹھے گا اور تقریر کرے گا آپ کبھی طرف سے بھی کوئی بندہ اٹھنا چاہیے ہم دیکھیں آپ کے لوگ کیسی تقریر کرتے انہوں نے اپنا ایک آدمی کھڑا کیا اربوں کا یہ مزاج تھا تقریر ان کا ایک ذوق تھا اپنا اس نے بڑے زبردست طریقے سے تقریر کی اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور قبیلے کی بڑائی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ کی تعریف کی اس کو سب اس کی حمد و ثنا بیان کی اس کی کبریائی بیان کی انہوں نے کہا یہ تو بڑی کمزور بات رہی ہمارا خطیب آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا ہمارا خطیب کمزور ہے انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا مقابلہ اور ہو جائے ہمارا ایک شاعر مقابلہ کرے گا وہ شعر پیش کرے گا آپ کی طرف سے بھی کوئی اٹھنا چاہیے جو اس کا جواب دے ان کا ایک شاعر اٹھا اس نے اپنے علاقے کی تعریف کی زبردست نظم پیش کی حسان ابن ثابت آپ کی طرف سے اٹھے رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کی اسلام کا تعارف کرایا وہ بڑے سادے اور بالکل صاف دل لوگ تھے انہوں نے بیک زبان کہا کہ ہمارا شاعر بھی بہت کمزور رہا کچھ نہیں کر سکا آپ کے شاعر کے سامنے تو ہمیں شرمندگی ہوئی کہ کیا ہم نے سنایا ہماری باتیں تو کہنے کے لائق ہی نہیں آپ کو اب آپ بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنایا اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا اس کے بعد ان کا امیر منتخب کرنا تھا ان کے یہاں دو بڑے آدمی تھے ان کے قبیلے کے ایک اقرع ابن حابس اور ایک کاکا ابن معبد دو بڑے لوگ تھے صحابہ سے مشورہ لیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کے لیے اور دونوں نے اپنے رائے کو ذرا مدلل کر کے پیش کیا اس کی وجہ سے بات ذرا بلند ہو گئی تو دوسری ڈانٹ پڑ گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آواز بلند کرتے ہو اور امام قرطبی نے لکھا کہ یہ آپ کی حیات طیبہ کے لیے تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی یہی حکم ہے اور ابو بکر جساس نے لکھا نہ عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا فرمایا جن سے انسان کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہو ان کے یہاں بھی یہی ادب ہے وہ مرتبہ اور وہ مقام تو نہیں لیکن ان کا بھی ادب ہونا چاہیے کہ چیخنا اور چلانا نہ ہو یہ ادب سکھایا گیا تو صحابہ پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوئے بخاری شریف دیکھیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہر بات کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کیا کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ بولتے ہیں ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں ڈانٹ ہے ہم تخت بتا امال حکم کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس ہیں ان پر کیسا اثر ہوا اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجلس مبارک میں ہمیشہ حاضر باش ہوتے تھے لیکن نظر نہیں آتے ہم نے پوچھا ثابت ابن قیس کہاں گئے صحابہ نے عرض کیا وہ تو تین دن سے گھر میں رو رہے ہیں بس جماعت کی نماز پڑھنے آتے ہیں اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں پوچھا کیوں کہتے ہیں کہ میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو گئے ہوں آپ نے ان کو بلایا فرمایا لفظ منہم آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے اعمال برباد ہو جائیں آواز بلند ہونے سے تمہاری آواز تو فطری طور پر بلند ہے یہ صحابہ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے یا یوح الذین آمن ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ کے اللہ سے آگے نہ بڑھو اللہ کے حبیب سے آگے نہ بڑھو وط اللہ اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے یا ایوہ الذین آمن اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم مت بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ دیکھیے شیطان کیسے کیسے ہیں نرنگیاں دکھاتا ہے کس طرح انسانوں کو بیوقوف بناتا ہے وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں موجود ہیں پھر بھی چیخ رہے ہیں پھر بھی چلا رہے ہیں تو پھر یہ آیت پر عمل کہاں سے ہوا فوق صوت النبی اللہ کے حبیب کی آواز سے بلند نہ کرو ولا ناتا جہار بالقول اور مت زور سے بولو ان کے لیے بات کا جہری بعضکم لبعض جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو ایک ادب تو سورہ نور کے آخر میں سکھایا گیا ان کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت سمجھو اور اسی کے ساتھ اور ان کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا ان کے سامنے زور سے نہ بولو ان تحبط اعمالکم کہ تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں وان تم لا تشعرون اور تم کو پتہ بھی نہ چلے ان یہ وہی دو باتیں اللہ تحبت عمالکم یا کراہیت ان تخ بتا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے ان اصواتهم عند رسول اللہ وہ طبقہ جو آواز پست کرنے لگا تھا حضرت بکر صدیق عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا ثابت ابن قیس کا میں نے عرض کیا اور سارے صحابہ بس حکم نازل ہوا جھک گئے یہی تو صحابہ کی پہچان تھی بس حکم آ گیا سب ختم ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ان الذين يغضون بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اصواتهم اپنی آوازیں عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى یہ وہ لوگ الذين امتحن اللہ اللہ نے امتحان لے لیا قلوبهم ان کے دلوں کا للتقوى پرہیزگاری کے لیے اللہ نے امتحان لیا کسی دوسرے نے نہیں اور امتحان دلوں کا ہوا دماغوں کا نہیں ظاہر کا نہیں اندر کا اور سبجیکٹ کیا ہے لکھ تکوا کے لیے اور لہم مغفرت پاس ہوئے کہ فیل سب کے سب پاس لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے وہ اجرا اور ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ اکبر یہ تو سب نے ترجمہ کیا امتحنا لیکن امام بخاری نے کیا ترجمہ کیا اخلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے خالی کر دیا اب دل کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں اور یہ ترجمہ بہت زبردست ترجمہ ہے امتحان اختبر وہ بھی ایک ترجمہ ہے لیکن خالص کر دیا ان کے دلوں میں سوائے تقوی کی کوئی چیز نہیں ہے اب ان میں سے باللہ کسی کو کوئی خائن کہے اور کسی کو کوئی بدتی کہے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اور جو کمروں کے پیچھے سے آواز لگا رہے تھے اب ان کو ایمان نصیب ہو چکا ہے پروردگار ان کو ادب بھی سکھاتا ہے اور ان کی طرف سے دفاع بھی فرماتا ہے ان الذين ينادونك بے شک وہ لوگ جو آواز لگاتے تھے آپ کو من وراء الحجرات کمروں کے پیچھے سے اکثرهم لا يعقلون اکثر ان میں سے لا پیلونا عقل نہیں رکھتے ہیں نہ سمجھ قسم کے لوگ ہیں اکثر نہ سمجھ ہیں عقل نہیں رکھتے ہیں گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو نرم کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ بھی درگزر فرمائیے نہ سمجھ لوگ ہیں دیہاتی ہیں بےچارے سمجھ نہیں رکھتے ان کو طریقہ نہیں آتا بات کرنے کا ولو انہم نہ اب ان کو ادب ولو صبروا اور اگر یہ بات ہوتی کہ وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ نکل کر ان کی طرف آتے لکان خیر اللہم تو یہ ان کے لیے اور بہتر ہوتا ان کو صبر کرنا تھا انتظار کرنا تھا یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے اور وہ اس طرح نہ کہتے کہ ہماری طرف نکل کر آئیے واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ان کو بھی خوشخبری سنا دیں جو غلطی ہو گئی سب معاف جو بے ادبی ہو گئی سب معاف رحم کرنے والا ہے بار بار رحم کرتا ہے آئندہ بھی غلطی ہو جائے وہ بھی معاف یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے کیا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ غلط فہمیاں عام طور پر آدمی کو کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہر بات پر آدمی یقین کر لیتا ہے جس سے جو بات سنی اس پر یقین کر لی جس سے جو بات سنی اس پر یقین کر لیا اس سے آدمی فتنے ہو جاتے ہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کیا معلوم سنانے والا کس لیے سنا رہا ہے اس لیے ادب سنایا سکھایا گیا کہ جب بھی کوئی بات سنو اس کی تحقیق کرو لیکن رک کر کے یہاں اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے شان نزول میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے واقعہ یہ ہے عقبہ ابن معیت سب سے بڑا بدبخت آدمی لیکن اللہ جس کو توفیق دے اس کے بیٹے ہیں حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دے ولید ابن عقبہ ابن معید اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا اور ان کی بہن کو بھی اللہ نے ایمان نصیب کیا وہ آگے سر ممتحنہ میں آئے گا حضرت ام کلثوم ان کو ایمان نصیب ہو چکا ہے بن مستلق کے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوئی غزبہ ہوا اس کے بعد سب کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا بنو مستلق کے لوگ آئے انہوں نے آ کر درخواست پیش کی کہ آپ نے زکوٰۃ فرض کی تھی لیکن آپ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نہیں آیا آپ کسی بندے کو بھیج دیجئے جو زکوٰۃ وصول کرے ان کو حساب کتاب بھی آتا تھا لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا ہوشیار آدمی تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو تیار کیا کہ آپ جو ان کے ہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ یہ ان کے ہاں زکاة لینے کے لیے گئے لیکن کسی دور میں اس خاندان سے ان کی کچھ چپکلش ہو گئی تھی کچھ دوری تھی اس خاندان سے جب یہ قریب گئے تو ان کے ذہن میں وہ باتیں گھوم رہی تھیں کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ جو پرانی دشمنی تھی اور آپس میں ہماری رنجش تھی ان لوگوں کے ذہن میں وہ ہو اور یہ اس کا انتقام لے گھوڑے پر سوار تھے جب قریب گئے عرب کے رواج کے مطابق یہ لوگ باہر نکلے ان کا استقبال کرنے کے لیے ہتھیار دے کر انہوں نے جب ان کے پاس ہتھیار دیکھے اور پہلے سے بات تھی ذہن کے اندر تو انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی لیے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ واپس پلٹے اب یہ آگے اور وہ پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا بندہ آیا اور واپس چلا گیا اور وہ واپس جا رہے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اطلاع دی کہ اس طرح وہ آگے سے اس طرح آئے اور میں نے یہ سمجھا کہ کہیں حملہ کرنے آئے ہوں ابھی یہ بات جاری تھی تو وہ بھی آگے پیچھے سے کہ آپ کا ایک بندہ آیا تھا زکات لینے کے لیے لیکن وہ واپس پلٹ آئے اس کے اوپر ادب سکھایا گیا کہ آپ کسی کی بات پر اعتبار نہ کرو بغیر تحقیق کے لیکن یہاں ایک لفظ آ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے وجہ سے ٹیڑے دماغ والوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو یہ کہتے تھے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ فاسق ہیں جو فاسق لے کر تمہارے پاس خبر آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی غلطیاں ہوئیں وہ سب اسی وقت میں اللہ نے معاف فرمائی اور اللہ نے خود ان کے لیے فرما دیا کہ میں نے معاف کر دیا اور اس کی آگے آ رہا ہے تو کوئی دوسرا ان کے لیے کیسے بات کر سکتا ہے لیکن اللہ جزائے خیر دے ان مفسرین کو جو تحقیق کرتے کرتے یہاں پہنچے کہ نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے جب حضرت ولید ابن اقبا جا رہے تھے تو ایک بہت فراڈی قسم کا بڈھا تھا انہیں اسی قبیلے کا وہ راستے میں ان کو ملا اس نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لا رہے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح میں زکات لینے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ زکات لینے جا رہا ہوں وہ پلان بن رہا آپ کو مارنے کا انہوں نے کہا اچھا پلان بن رہا ہے میرے مارنے کا مجھے کیوں ماریں گے وہ تو خود آئے تھے کہا ہمارے یہاں کوئی بندہ بھی جو زکات لینے کے لیے کہا جا کر کے دیکھ لو پتہ لگ جائے گا اس نے کیوں کیا یہ پنگا صرف فتنہ کرنے کے لیے اور جب یہ گئے تو ان کے وہ بڈھے کی دماغ ان ان بات کے دماغ میں تھی اب جب یہ وہاں پہنچے اور وہ لوگ ان کا آئے استقبال کرنے کے لیے انہوں نے سوچا ہے تو حملہ کر کے آئے ہیں تو فاسق اس بڈھے کو کہا گیا ہے نہ کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس فاسق اور فاسق کے معنی آج کے جو ہمارے معنی وہ نہیں ہے فاسق کے معنی کیا ہے فرما برداری سے نکلنے والا اور اردو والوں نے اس کا ترجمہ کیا کوئی کچا آدمی جو تحقیقی بات نہیں کرتا ہے ایسے بات اڑا دیتا ہے کہتے ہیں بے پر کی اڑاتا ہے فاسق کوئی کچا آدمی آئے تمہارے پاس بنا بائن کوئی خبر لے کر فتح تو تم تحقیق کرو ان انتصیب قوما بجہالت کہ تم ٹوٹ پڑو کسی قوم پر نادانی کی وجہ سے فتصبحو پھر ہو جاؤ تم علی ما فعلتم نادمین اس کام کے اوپر جو تم کرو شرمندہ بعد میں تم کو ہم نے کیا کر دیا ہم ان سے لڑائی کر بیٹھے یہ تو بڑے نیک لوگ تھے یہ بھی ادب سکھایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر دے اور اس کو آگے چلتا کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لُو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ سنو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول موجود ہیں لَو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ بات مان لیں گے تمہاری بہت سارے کاموں میں جس طرح کہ تم نے کہا اس کو امیر بناؤ اور اس کو امیر بناؤ اگر اس طرح مانیں گے یا اس بات پر یقین کر لیں گے کہ اس قوم کے اوپر حملہ کر دو انہوں نے تو پلٹ کر ہم پر حملہ کیا اگر اس طرح ہر بات پر یقین کریں گے لعنت تم تمہاری بات کو مانیں گے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہاری ہر بات نہیں مانی اور تم مشقت میں پڑ گئے اس سے کیسے بچے تم ولیکن اللہ لیکن اللہ نے تم کو بچایا اور اللہ نے تم کو منتخب کیا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بننے کے لیے اور انسانوں کے امام بننے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے حببا الیکم الایمان حببا پسندیدہ بنا دیا تمہارے نزدیک ایمان کو سارے ایمان والے اس میں شامل لیکن سب سے پہلے اس کا مصداق کون ہے صحابہ پسندیدہ بنایا تمہارے نزدیک ایمان کو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان کو سجایا تمہارے دلوں میں سجا دیا جیسے گھر کے اندر آپ کوئی چیز سجا سجا کر رکھتے ہیں صحابہ کے دلوں میں کیا سجایا اللہ فرماتا ہے میں نے سجایا ان کے دلوں میں ایمان وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور اللہ نے تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا کفر کو چنانچہ صحابہ کے نزدیک کفر سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں والفسوق اور فسوق کو گناہ کو والعصیان اور غلطی کرنے کو فسوق اور عصیان دو چیزیں بیان فرمائیں دونوں کے معنی گناہ ہی کرتے اردو والے فرق ہے فسوق وہ گناہ جس کا لوگوں کے سامنے بھی اظہار اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے یہ گناہ کر رہا ہے اور عصیان وہ گناہ کہ جس کو پتا نہ چلے کسی کو مگر اندر خانہ انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو دونوں قسم کے گناہ تمہارے نزدیک اللہ نے پسندیدہ بنا دیے اولائکہم الراشدون یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے اور اولائکہ کا مشار اللہ صرف صحابہ سب سے پہلے اس کے بعد میں ایمان والے جو ان تقاضوں پر اتریں گے وہ بھی اولائکہ میں شامل لیکن اصل اس کا مشار اللہ صحابہ یہ مقام ہے صحابہ کا یہ راشدون ہدایت یافتہ لوگ ہیں فضل من اللہ اللہ کی طرف سے فضل کی وجہ سے وہ نعمتن اور اس کے احسان کی وجہ سے واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا اس نے امتحان لیا ہے اور پاس کر کے یہ مزدہ ان کو سنایا ہے حکیم وہ حکمت والا ہے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق اسی جماعت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا ہے تمام تر کوششیں کی گئیں کہ کوئی فتنہ نہ ہو لیکن آخر پنگا ہو گیا انسان ہے کہتے ہیں کہ برتن برتن سے ٹکرا جاتا ہے تو دو انسانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے یا دو جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو دوسرے لوگ کیا کریں باقی ایمان والے کیا کریں ان کے ایمان کا کیا تقاضا ہے ہمارے علاقے میں تو محاورہ ہے لگ لڑائیے کھسما کھائیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ لگی لڑائی وہ مزہ آ گیا کہتے تھوڑی دیر تماشا تو دیکھیں گے ایمان والے تماشا دیکھیں لو ایمان والے آپس میں لڑے اور باقی تماشا دیکھیں فرمایا نہیں پھر سارے ایمان والوں کو پر ان کی حیثیت کے مطابق فرض ہے کہ وہ اس لڑائی کو نمٹانے کے لیے اور دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے انتھک کوششیں کریں اپنی پوری محنت صرف کریں اپنی توانائی صرف کریں وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو جماعتیں ایمان من المؤمنین ایمان والوں میں سے ایک آپس میں لڑ پڑیں جھگڑ پڑیں بہ نما تو تم صلح کراؤ ان دونوں کے درمیان سارے ایمان والوں کے ذمہ فرض ہے سارے مل کر کے ان کے درمیان صلح کرائیں فَإِن بغت اخدا عَلَى الْأُخْرَى صلح کرانے چلے دو جماعتیں تھیں مگر ایک زیادہ ہی سرکش ہو گئے وہ نہیں مانتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا پس اگر بغاوت کرے ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری کے اوپر بات نہیں مانتی ہے وہ تو ہتھیار اٹھا کر کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ایک جماعت دوسری کے ساتھ تو جو چھڑانے کے لیے آئے تھے وہ کیا کریں فرمایا پھر جو نہیں مانتی ہے اس کے ساتھ جنگ کریں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا پس اگر بغاوت کریں ان دونوں میں سے ایک تو کیا کرو تم عالل و دوسری پر فقاتلو تو تم سب مل کر کے جنگ کرو اللہ تب اس جماعت کے ساتھ جو بغاوت کرتی ہے جو بات نہیں مانتی ہے حتی تفیع الى امر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آ جائے اللہ کے حکم کی طرف تب تک اس کے ساتھ جنگ کرو کہ وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں اور جب وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں اب دونوں کی باتیں پوچھی بے جھگڑا کس بات کے اوپر ہوا اور کرو صلح ایسے وقت میں جو لوگ صلاح کرائیں گے ان کے دلوں میں قدرتی طور پر اس جماعت کے لیے نرمی ہوگی جو شروع میں ہی ہتھیار ڈال گئی تھی اور اس جماعت کے لیے ان کے دل میں غصہ ہوگا جو ابھی تک نہیں مان رہی تھی اور ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی قدرتی طور پر انسان آخر انسان ہے اس کے دل میں غصہ ہوگا اور میں نہیں فَإِنْفَاءَتْ پس اگر وہ لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تم صلح کراؤ ان دونوں کے درمیان بل عدل کے ساتھ صلح کراؤ انصاف کے ساتھ صلح کراؤ اب یہ مت دیکھو کہ کون سی جماعت کب مانی تھی اور کون سی جماعت کب نہیں مانی وَأَقْسِتُوا اور انصاف کرو اے ایمان والو ان اللہ يحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين فاسوینک آدمی سوچتا ہے اتنا سمجھایا اس کے باوجود لڑتے ہیں مرنے کو لڑنے دو ان کو مانتے نہیں باغی ہو گئے ایمان سے ہی چلے گئے ہیں یہ فرمایا نہیں ایمان والے لڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتے ہیں لڑنے کے باوجود وہ مسلمان ہی رہتے ہیں جو تمہارے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے آخر شیطان پنگے کرا دیتا ہے نفس پنگے کرا دیتا ہے بھائی ہیں تمہارے تم دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ انما المؤمنون اخوا بے شک سارے کے سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں فاصلحوا بین اخویکم تو تم صلح کراؤ اپنے دو بھائیوں میں دو بھائی جو فرمایا اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ ضروری نہیں ہے کہ دو جماعتیں لڑیں تو پھر آپ صلاح کراؤ بلکہ دو آدمی لڑیں تو تب بھی تم صلاح کراؤ اور یہ صلاح کرانے کی کا ذمہ داری ہر آدمی کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق ہے جو آدمی سمجھا سکتا ہو وہ سمجھائے جو تھوڑی پکڑ سکتا ہو تھوڑی پکڑے اور جس کے پاس طاقت ہے دو اس کو لگائے دو اس کو لگائے ان کو صلاح کرائے وہ ویسا بھی کر سکتا ہے مگر کس کو لگائے تبغی جو بغاوت کرتی ہے جو نہیں بات مانتی ہے وقت اللہ ڈرو اللہ سے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے بھائیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے جھگڑے بھی ہوتے ہیں صلاح بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی فرمایا کیسے پتہ چلے گا کہ جھگڑے کے باوجود فلاں بھائی ہیں اور ایمان والا ہے اور فلاں ایمان سے محروم ہے فرمایا اگر جھگڑا اور گالیاں دینے لگ جائے سمجھ لو یہ منافق ہے اور جھگڑا ہوتا ہے ہو جاتا ہے انسان آخر انسان ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں اگر جھگڑا دے تو سمجھو وہ گالیاں دینے لگے تو سمجھو منافق اور زبان سنبھال کر بولتا ہے اس کا مطلب ایمان ہے اب آگے وہ آداب سکھائے گئے وہ اصول اور وہ ضابطے بتائے گئے کہ انسان اس پر اگر عمل کر لے تو جھگڑے ہی نہ ہوں سرے سے کیا ہیں آداب وہ دو آیتیں اور ہر آیت کے اندر تین تین اور چھ ہو جائیں گے اور لاسٹ میں اصل جو نقطہ ہے جہاں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یا یو اللہ آمن لوگو جو ایمان لائے ہو لا قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرا منہم لا يسخر چاہیے کہ مسخرہ نہ کرے مذاق نہ اڑائے ہنسی نہ اڑائے قوم کوئی قوم یعنی کچھ لوگ من قوم کچھ لوگوں سے کیوں مذاق کن چیزوں پر اڑاتے ہیں کوئی پستہ قد ہے اس کو کہیں گے دیکھا وہ آیا تھا نہیں پستہ قد کا مذاق اڑایا کوئی آدمی موٹا ہے اس کے موٹے پن کا مذاق اڑایا کوئی لمبا ہے اس کے لمبے پن کا مذاق اڑایا کوئی آدمی کند ذہن ہے اس کے کند ذہن ہونے کا مذاق اڑایا کوئی زیادہ بولنے والا ہے اس کے بولنے کا مذاق اڑایا کسی یہی چیزیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے فرمایا سوچو تو صحیح اگر اللہ کے ہاں یہ جنت میں جانے والا ہو اور تم جہنم میں جانے والے ہو تو تمہیں مذاق اڑانے سے کوئی فائدہ ہوا جنت میں جا کر وہ کہے گا میرا مذاق اڑاتا تھا دیکھا میں کہاں پہنچا اللہ محفظنا اللہ ہماری حفاظت فرمائے مذاق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اس لیے اس کی مذاق اڑاتا ہے فلاں میں یہ کمزوری فلاں میں یہ کمزوری فلاں میں یہ کمزوری ہیں ایک موقع پر کسی نے آپ کے سامنے صرف اتنا فرما دیا کہ فلاں اتنی ٹھگنی ہے عورت کہ اتنی چھوٹی سی کی ہے آپ نے فرمایا وہ جرم کیا تم نے کہ اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اس کا پانی گندا ہو جائے اللہ اکبر یہ چھوٹی بات ہے ایمان والے کی عزت پر حملہ کرنا یہ جب کہا کہ کچھ مرد مردوں کی مذاق نہ اڑائیں تو عورتیں اس میں شامل ہیں لیکن یہ اتنا بڑا مرض ہے عورتوں کو الگ سے بیان کیا ولا نصاف آساقوم پھر دوبارہ ترجمہ یا یو اللہ آمنوا امن ایمان والوں چاہیے کہ نہ مذاق اڑائے قوم کوئی قوم یعنی کچھ لوگ کچھ لوگوں کی آسا قریب ہے ان انقوم کہ ہوں وہ خیرم منہم ان سے بہتر اللہ کے اگر وہ بہتر ہوں گے تمہیں مذاق اڑانے سے کیا ملے گا ونا ام النساء اور چاہیے کہ عورتیں مذاق نہ اڑائیں عورتوں کی اصائ یکن خیر امین قریب ہے کہ وہ بہتر ہوں گے ان سے جن کی مذاق اڑائی جا رہی ہے اگر وہ بہتر نکلی مذاق اڑانے والی اللہ کے ان کا بیڑا پار ہو گیا اور تم پھنس گئے تو تم کو مذاق اڑانے کا کیا ملے گا اللہ اکبر جب وہاں کا انسان تصور کرتا ہے کانپ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بہتر تو پھر وہاں وہ بخشا گیا اور میں جہنم کی طرف چلا گیا دنیا میں تو یہ ایسا ہے ویسا ہے میں اس سے نمٹ لوں گا اب وہاں کیا کرے گا ایک ادب دوسرا ادب ولا تن مزو انفسکم اور مت ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو لمزا یل مزو تلاش کرنا اور عیب تلاش کر کے پھر تانا دینا یہ دو باتیں ایک ہی چیز میں آ گئی لمزا یل مزو عیب تلاش کرنا کیوں مذاق اڑانے کے لیے آدمی پہلے عیب تلاش کرتا ہے کہ اس کے اندر ہے کمزوری کیا ہے پتا چل گیا کس نے کبھی چوری کی تھی بے شک بڑی پکی توبہ کر دی ہے اب یہ کوئی بھی بات کرتا ہے کہ بتا دوں پھر یہ چار نہیں بتانا یار نہیں بتانا ہے بلا تل مزو اور عیب نہ تلاش کرو ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو دونوں باتیں اس میں آئیں بلا تنا بزو اور برے لقب نہ دو کسی کو برے لقب کون سے ہوتے ہیں عیب معلوم ہو گیا تو عیب کے ذریعے سے برا لقب دے رہے چور رشوت خور اور فلانے اور فلانے اب پتہ چل گیا ایک بندہ پکی توبہ کر چکا ہے یہ پھر بھی اس کو یاد دلاتا ہے تو انہیں رشوتیں کھائیں تو انہیں چوریاں کی ارے وہ تو توبہ کر چکا ہے اور تو کہے گا تو توبہ کر لے گا اور تو جس انداز سے بات کرتا ہے ایسے بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے تو کیا جواب دے گا اللہ کے یہاں اور برے القاب نہ دو اور کم سے کم القاب کیا ہوتے ہیں کسی کا لمبے ہونے کی وجہ سے نام رکھ دیا لمبو ہے کسی کا اس کے موٹے ہونے کی وجہ سے نام رکھ دیا موٹو کسی کا نام کیلا اور کسی کا نام فنا اور فنا یہ القاب یہ نام رکھتے ہیں لوگ اپنے دلوں کو جھانک کر کے دیکھو ہم سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں ان سب سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے ولا تنا بالالقاب کہاں ہے ہمارا ہمارا ایمان کیا ہے ہم تو ان چیزوں کو بہت معمولی سا سمجھ رہے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں جی ایک جگہ ہم گئے اسی کام سے اللہ اکبر جس آدمی کا نام پوچھا جا رہا ہے اسی کو کسی برے لقب سے بلایا جا رہا ہے اسی کو کسی برے لقب سے بلایا جا رہا ہے تو ہم نے پوچھا یہ کیا وہاں ہم نے ان سے مکان خریدا تھا اس کو اکھاڑنے کے لیے کہتے جلانے کی لکڑی کہتے ہیں جی مشورہ ہوا تھا ہر ایک کا کیسا کام ہے ویسے ہم نے نام رکھ دیا ان کا استغفر اللہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان کے بعد گنا کا نام بہت برا ہے ایک آدمی ایمان لا چکا توبہ کر چکا اب پرانے نام کے ساتھ آپ اس کو پکار رہے ہو یہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کسی کو پرانی بات یاد دلاؤ وہ فاسق وہ فاجل وہ چور وہ بدماش وہ فلانے اور ڈکیر یہ القاب اللہ کو ناپسند ہے الظَّالِمُونَ آئے ہائے کتنے ہمارے ساتھی نا ہنس کے ٹال رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے لَمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہ کرے تو الظَّالِمُونَ ایسے لوگ ظالم ہیں سب توبہ کریں ہم سے جس سے غلطی ہوگی سب توبہ کریں وہ ظالم ہیں جو ابھی بھی توبہ نہ کریں یہی لوگ تو پھر ظالم ہیں کہ یہ گندے کام کر رہے ہیں یہ فتنے کی جڑیں ہیں اور یہ باقی رکھے ہوئے اور سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور تین ادب آئے اب چاہے اس کو آپ چار بھی کہہ سکتے ہو یا اجتنبوا اللہ من الظن دوسرے تین ادب یا یو اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو اجتنبوا کثیرا من کثیر بچو تم بہت زیادہ بدگمانی سے یہ تو جڑ ہے فتنے کی بدگمانی کوئی آدمی کسی مقصد کے لیے کہیں جا رہا ہے لیکن اس کو بدگمانی اسی لیے جا رہا ہوگا دیکھا ٹیڑا چل رہا ہے نا دو آدمی بات کر رہے ہیں بے شک بیچارے یہی بات کر رہے ہوں گے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے خیر کا کام نیکی کا کام اور یہ کیا کر رہا دیکھا میرے خلاف کوئی مشورہ کوئی پلان بن رہا ہے میرے خلاف بدزنی سے بچو برا گمان کرنے سے بچو کسی کی جیب دیکھی بھری ہوئی دیکھا سگریٹ کا ڈپا رکھا ہوگا اور ہمارے نفار شریف ہیں وہی رکھی ہوگی اس نے بد مت کرو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اجتنبو کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو اور بہت زیادہ گمان کرنے کا مطلب اندازے لگا کر بد گمانیاں یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا اللہم احفظنا ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے حج کے اوپر حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو ایک پولیس والا موٹر سائیکل پر چل رہا تھا خدا جانے وہ کیا کہہ رہا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں تو یہ اسی محکمے سے وابستہ رہے پہلے کہ پھر دیکھ رہا ہے کہ کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں کہ کیسے کس کو کس کو پھنساؤں میں اللہ کے بندے کیا اس کو جیبوں پر ہی نظر ہے ہمیں کیا معلوم ہے اور کیا یہ اسی کے محتاج ہیں دانے دانے کے کہ ہم جس طرح دیکھتے رہتے ہیں یہ بھی اسی کے محتاج ہوں ان بعض الظن اسم سارے گمان برے نہیں ہوتے لیکن بعض گمان برے ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں بعض گمان گناہ ہیں آدمی نے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی چور ہوگا لیکن نہیں نکلا چور بعض گمان برے ہیں اس لیے سارے چھوڑو ایک کام ولا تجسسو اور توہ میں مت لگو جاسوسی مت کرو ہر وقت میں دیکھتے رہو کیا چکر آیا کیا مسئلہ ہے فلاں بندہ کیا کر رہا ہے نا شریعت اس کی حامی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ذاتی حالات کو تلاش کرنے لگ جائے گا کون کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے کہ سویا ہے دور دور تو نہیں دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے فرمایا تفسد الناس لوگوں کو خراب کر دو گے لوگوں کے ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا جاتا ہے صرف نظر کیا جاتا ہے صرف نظر کیا جاتا ہے ہاں حد سے بات بڑھ جائے تو پھر تھوڑی ڈانٹ بنا ولا سسو لوگوں کے توہ میں مت لگو تلاش مت کرو کون کیا کر رہا ہے اور تیسرا حکم والا یغتب بعضکم بعضا حکم بازا اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے اس کو پھر الگ سے بیان کیا ایحب احدکم من یاکل لحم میتا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت جو بھائی یہاں موجود نہیں اور اس کی غیبت ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے اور موجود نہیں اس لیے اس کو کہا مردہ اس کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا مردار کا اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی پسند کرے گا فکری تم ہو تم تو اس کو ضرور ناپسند کرو گے اور جب کس کو ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کر کے اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو اللہ محبدنا غیبت کتنا بڑا جرم ہے اللہ اکبر بہت بڑا گناہ بدتر گناہ اور آپ نے وہ حدیث تعلیم میں سنی ہے کہ دو عورتوں نے شکایت کی کہ ہمیں روزہ بہت ستا رہا ہے تو آپ نے ایک برتن میں دونوں کو الٹی کرنے کا حکم دیا اور جب انہوں نے الٹی کی تو تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے سب حیران گوشت تو کھایا نہیں فرمایا غیبت کی ہے انہوں نے یہ مردار کا گوشت کھایا انہوں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا غیبت کس کو کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے ایک آدمی کے اندر ایک عیب موجود ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں اس میں کون سی غیبت ہے آپ نے فرمایا اگر عیب موجود ہے تو بیان کیا جائے اسی کو غیبت کہتے ہیں اور اگر عیب ہی موجود نہیں ہے اور پھر اس کو بیان کیا جا رہا ہے یہ تو تہمت ہے یہ تو بہتان ہے عیب موجود ہے پھر اس کو بیان کیا جا رہا ہے یہ غیبت ہے اور کون سا عیب کہ جو اس کے منہ پر نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن پیچھے بیان کیا جا رہا ہے خدا کرے غیبت نہ ہو جائے اور اب غیبت شروع ہو کہتا ہے خدا کرے غیبت نہ ہو جائے لیکن فنا آدمی اتنا دھوکے باز اتنا ایسا اور ویسا اور پہلے کہہ رہا ہے غیبت نہ ہو جائے تو ہو کیا رہا ہے یہ غیبت ہی تو ہو رہی ہے میں غیبت کرنے سے بہت ڈرتا ہوں لیکن وہ آدمی ایسا اور ویسا ہے کسی کا نام تو غیبت ہے ہاں مظلوم کو اس کی اجازت ہے کہ وہ حاکم کے سامنے جا کر کے بیان کرے کہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا ایسا کیا اور ایسا کیا اور جس آدمی کی تعدی حد سے بڑھ جائے اور پھر لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے اس کی برائیاں بیان کی جائیں گی پھر ان کی برائیاں بیان کی گئیں کیوں بیان کی گئیں اس لیے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر رہا تھا ورنہ کسی کے عیب کو کہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے کہتا ہے جی میں اصلاح کے لیے بیان کر رہا ہوں تو اصلاح پھر اس کو چپکے سے سمجھانا ہے لوگوں کے سامنے اس کے عیب نہیں کھولنے لوگوں کے سامنے اس کا عیب نہیں بیان کرنا ہے وَتَّقُ اللَّهُ ڈرو اللہ سے ان اللہ تَوَّابُ الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ اکبر پھر ترغیب جس جس سے یہ غلطی ہوگی توبہ کرو توبہ کرو اللہ معافی کے لیے تیار بیٹھا ہے لیکن غیبت کے لیے ضابطہ ہے اگر آپ نے کسی کی غیبت کی میں نے کسی کی غیبت کی اور اس غیبت کا غیبت کرنے والے کو پتہ بھی چل گیا تو اب اس سے معافی مانگے بغیر توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا اور غیبت ہوئی لیکن وہ بات وہیں ختم ہو گئی اور جس کی غیبت ہوئی تھی اس کو پتا بھی نہیں چلا تو پھر اس غیبت والے سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں اللہ سے معاف کرانے کی ضرورت ہے اور یہ وہ بیماری ہے جو ہم علماء میں مفتیوں میں قاریوں میں اور کیا کس میں نہیں جی سب کے اندر ہے اور ہماری ماں اور بہنوں میں بطور خاص یہ بیماری ان اللہ قباب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے چھ ادب بیان ہوئے ساتواں ادب جو سب کے اوپر جو اصل جڑ ہے بیماری کی وہ کیا انسان ایک دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے یہ فلاں برادری کا یہ فلاں برادری کا یہ فلاں برادری کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیماریاں ہیں انسانوں میں کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں مگر وہ بیماریاں پلٹ پلٹ کر انسانوں میں آئیں گی عرض کیا کیا فرمایا ایک تو مردے کے اوپر رونا چیخنا اور چلانا اور دوسرے خاندان کے نام کا تانا دینا کہ فلاں خاندان کا ہے نا فلاں قبیلے کا ہے جانتے ہو برادری کون سی ہے کس کی بات کی یہ سب سے بری بات اللہ نے جن بندوں کو پیدا فرمایا سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر یہ تو چمڑی کا سفید ہو جانا کسی کی چمڑی سفید ہو گئی تو کیا وہ زیادہ اچھا انسان ہوگا بے شمار چیزیں ہیں جن کی چمڑی کالی تو تبھی اچھے لگتے ہیں وہ جانور کالے اچھے لگتے ہیں سفید کے مقابلے میں تو تمہیں چمڑی سفید دیکھ کر کے ایک کو اچھا سمجھ لیا ایک کو خراب سمجھ لیا مجموع زوائد کی یہ روایت ہے یا یوحنا ہے ساری دنیا کے لوگوں خلقناکم خلق نہ تم منظک بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے وجعلناکم شعوبا تم اور ہم نے بنایا تمہارے خاندان تمہارے بڑے بڑے خاندان وقبائل اور قبیلے بنائے ایک بڑا خاندان ہوتا ہے ایک خاندان کے بیچ میں شاخیں ہوتی ہیں جس کو ہم گود کہتے ہیں اس کے بیچ میں چھوٹا خاندان جیسے قریش بڑا خاندان ہے اس کے بیچ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی ہے ایسے ہی ایک بڑا خاندان ہے اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں وہ قبا اور تمہارے قبیلے بنائے کس لیے بنائے لے تعارف تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے آپس میں پہچان ہو عبداللہ نام کے سو بندے ہیں بیس بندے ہیں اب ایک کا ایک برادری ایک کی ایک برادری جب اس کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا تو پہچان ہو جائے گی ات خاتم بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور میں عرض کر چکا کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ کہے گا کہ میں بڑا ہوں نہ پرہیزگاری کی پہچان یہی ہے کہ جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے کمتر ہوں ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے یہ وہ آداب اور ضابطے ہیں جس کو ایمان والے مانتے ہیں اور کچھ لوگ اندر کے کوٹے بھی ہیں ان کی مثال پیش کرنے کے لیے فوراً ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے مشہور یہی ہے کہ بنو اسد اور بنو غطفان یہ دو قبیلے آئے شرارتی مزاج قسم کے تھے پانچویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وعدہ کرتے تھے وعدہ توڑتے تھے وہ آپ کے پاس آئے کسی موقع پر یہی وہ قبیلے ہیں جنہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی پلان بنایا تھا لیکن جب دیکھا اسلامی طاقت بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھی مار پڑے گی چلو چلتے ہیں سب کے سب بولیں گے ہم مسلمان ہو گئے ہیں تاکہ مار سے بچ جائیں اس کے اوپر آئے ہوئی دل الاعراب آمنا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے سارے دیہاتی نے وہی قل لم مینو آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو ولیکن کو اسلمنا لیکن تم کہو ہم نے اسلام کا اظہار کیا ہے اور بعض نے کہا کہ تم یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کر لیا ہے ورنہ حقیقت میں تم نے اسلام نہیں قبول کیا ولما ید الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور نہیں داخل ہوا ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اور رہی بات اسلام اور ایمان کا وہ فرق وہ بنیادی طور پر یہاں مطلوب نہیں ہے اسلام کا میں عرض کر چکا کہ کچھ کاموں کے کرنے کا نام اسلام اور ایمان کا معنی کچھ باتوں کے ماننے کا نام ایمان لیکن ماننا تب معتبر ہے جب اس کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہو اور کرنا تب معتبر ہے جب اس کے ساتھ ایمان ہو یہ نہیں ہے کہ تم ابھی کم درجے میں آئے ہو اسلام کے درجے میں ابھی مومن نہیں ہو بلکہ یہی مطلب ہے کہ تم نے اسلام کا اظہار کیا ہے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ اور اگر تم اطاعت کرتے کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لا کم نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی یعنی اگر تم سچے دل سے ایمان قبول کر لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تو تمہارا کیا گس جائے گا تمہیں کیا کمی آ جائے گی سچے طور پر کیوں نہیں ایمان لاتے ان اللہ رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے دروازہ اب بھی کھلا ہے ابھی تو فراڈ کے طور پر ایمان لائے ہو اب سچا ایمان لے آؤ لیکن یہ فراڈ والا ایمان بھی نفع دیتا ہے کئی دفعہ دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ایسے ہی لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بناتا ہے سچے ایمان کے قبول کرنے کی ان کو بھی آگے چل کر سچا ایمان نصیب ہوا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ مومن کس کو کہتے ہیں فرمایا یہ ہے مومن دیکھ لو اور اس ترازو میں اپنے آپ کو تولو بے شک مومن وہ ہیں الذين آمنوا بالله جو ایمان لائے اللہ پر ورسولی رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثم لم يرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا باموالهم وانفسهم اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں هم قوم یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں یہ ہیں سچے لوگ ایمان کے سچے لوگ جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا اللہ کو مانا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا سب لم یرتاب پھر شک نہیں کیا اور یہ شک کیا ہے کہ زندگی کے سفر میں جب بھی ان سے کوئی کمزوری ہوگی اور اللہ کے حکموں کو وہ توڑیں گے اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ ابھی ان کو پورا یقین ابھی شک ہے تو ملم تابو وجاہدوا حقوب انفسہم اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دی اس قربانی سے پتہ چلے گا کہ وہ سچے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا الصادقون یہ ہیں سچے لوگ قل تعلمون اللہ علیم آپ ان سے فرمائیے اللہ بدینکم زور زور سے چلاتے ہو ہم مسلمان ہو گئے ہم مسلمان ہو گئے کیا چاہتے ہو تم کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو اپنے ایمان کے بارے میں قل تعلمون اللہ آپ فرما دیجئے کیا تم جتاتے ہو اللہ کو بھی دینی کم اپنے دین کے بارے میں یہ سنانا چاہتے ہو پکے مسلمان ہو گئے ہے تجھے معلوم نہیں واللہ یعلم حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تو اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان اس سے چھپا رہے گا وہ تمہارے ایمان کو بھی جانے گا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے واللہ بکل بالکل علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو جو لوگ زور زور سے چلاتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے کہ ہم پکے عبادت گزار ہیں ہیں پکے گرو شریف پڑھنے والے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں مسجدوں کے اندر تو کیا یہ آیت ان کی طرف بھی نہیں مخاطب ان کو بھی نہیں کچھ کہہ رہی ہے کہ اللہ کو جتانا چاہتے ہو کہ تم بڑے نیک بن گئے ہو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یمنون مون کان اسلم ہو اصل بات یہ ہے جو لوگ زور زور سے چلاتے ہیں ہم تو پکے مسلمان وہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان چڑھاتے ہیں اس بات کا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں یمنون علی کا احسان چڑھاتے ہیں آپ پر ان اسلم اس بات کا کہ وہ فرما بردار ہو گئے بول آپ فرما دیجئے لا تمنو علیہ مجھ پر احسان نہ چڑھاؤ والا بل حکم اپنے اسلام لانے کا مجھے احسان نہ جتلاؤ کہ تم نے بڑا کمال کیا مجھ پر تمہارا احسان ہو گیا تم ایمان لے آئے بل اللہ یمن علیکم اگر واقعتاً تم کو ہدایت نصیب ہوئی تو احسان کس نے کیا اللہ احسان کرتا ہے تمہارے اوپر انہدا تم نے ایمان کہ تم کو ایمان کی ہدایت دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو اگر تم سچے ہو تو پھر احسان اللہ کا ہے پھر تمہارا احسان نہیں ہے اگر کسی کو نیکی کی توفیق ہو جائے کسی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے کسی کو ایمان کی توفیق ہو جائے اس کا نہ اللہ پر احسان نہ اللہ کے حبیب پر احسان نہ کس دنیا میں کسی پر احسان اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ان اللہ عالم غیب والارض اور کون دل سے ایمان قبول کرتا ہے اور کون زبانی دعوے کرتا ہے اللہ سے چھپ کر نہیں رہ سکتا ہے ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو والارض اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو اس سے کچھ چھپ کر نہیں رہ سکتا ہے سورہ حجرات مکمل ہوئی سورہ قاف شروع ہوتی ہے اور سورہ کاف اور پھر سورہ زاریات اور پھر سورہ طور اور پھر سورہ نجم اور پھر سورہ قمر اور سورہ رحمان اور سورت واقعہ اور سورت حدید یہ سب کی سب مکی صورتیں لمبا ایک سلسلہ چلا جائے گا مکی صورتوں کا اور ان کا پچھلی صورتوں سے کیا تعلق ہے ان صورتوں کے اندر آخرت کی منظر کشی کی جائے گی سورہ تور میں آخرت کی کیسی منظر کشی کی گئی ہے ایک شخص جن کو اللہ نے سور تور سن کر کے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے آسمان پھٹے گا اور ابھی مجھ پر گرے گا مجھ پر یہ عذاب آ جائے گا یہ سورتیں سنتے ہیں ایمان والے پھر ان کا ایمان بنتا ہے پھر ان کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے محشر کا یہ تصور آخرت کا یہ منظر جنت اور جہنم کا یہ منظر جب وہ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھتے ہیں قرآن میں کہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پڑھتے ہیں قرآن بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے پھر ان کا ایمان بنتا ہے اور پھر وہ ایمان کے تقاضوں پر اترتے ہیں اور جو ابھی بتائے گئے کہ یہ ایمان کا تقاضا یہ ایمان کا تقاضا پھر وہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اس لیے مکی صورتیں مدنی صورتوں کے بعد اور ان کے دائیں بائیں ہمیشہ ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایمان کی کیفیت بڑھتی رہے تاکہ ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے سورت قاف مکیہ وہی خمس اربعون آیا پینتالیس آئے تھے وہ سلاس رکوعات اور تین رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید مکی صورتوں کا ذہن بنائیے بس کیا ہوگا قرآن کی صداقت کو بیان کیا جائے گا اور آخرت کی منظر کشی کی جائے گی اور جو ان کا اشکال تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ ہونا ہے ان کے شبہوں کو دفع کیا جائے گا ہٹایا جائے گا ان کے اشکالوں کا جواب دیا جائے گا اور پھر آخرت کا منظر دکھا کر ایمان کی دعوت دی جائے گی اور آخرت کے عذاب کا منظر دکھا کر اس سے ڈرایا جائے گا اللہ کی نعمتیں بھی بتائی جائیں گی یہ یہ انعام یہ یہ احسان پروردگار نے تم پر فرمائے بل قرآن المجید قرآن مجید کی قسم بزرگ قرآن کی قسم اور یہ قسم کھا کر کے کیا بات ارشاد فرمائی اکثر کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی بات ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں اسی صورت میں جو آگے قد علمنا ما الارض وعندنا کتاب حفیظ یقیناً ہم جانتے ہیں ہم نے جان لیا جو کچھ گٹاتی ہے زمین اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے یہ بات کہی گئی قرآن کی قسم کھا کر اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جو بات کہی گئی وہ چھپی ہوئی ہے وہ کیا بات ہے ان نقل رسول امین بے شک آپ امانت دار رسول ہیں یا یہ بات کہی گئی ان کا الحق المبین آپ بالکل واضح حق پر گر ہیں یا یہ کہا گیا قرآن مجید کی قسم کھا کر کہ یہ قرآن مجید اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے تو مطلب کیا نکلے گا کہ قرآن کا ورق ورق اور گواہی دیتا ہے یہ دین سچا ہے آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی وہ سچے ہیں اور کتاب سچی ہے لوگ مانتے کیوں نہیں بل لے بلکہ ان کو تعجب ہوا ان اس بات سے منذر منہم کہ ایک آگاہ کرنے والا آ گیا منظر ڈرانے والے آ گئے منہم انہی میں سے اسی پر تعجب ہے انہی میں سے کیوں آئے انسانوں میں سے کیوں آئے فرشتوں میں سے کیوں نہیں آئے ہم میں سے ایک آدمی پیمبر بن جائے اور ہمیں آگاہ کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کافرون تو کافرون نے کہا ہاض کن عجیب یہ تو عجیب بات ہے عجیب چیز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان بھی ہو کھائے بھی پیے بھی ہیں کاروبار بھی کرے اور زندگی کے مراحل بھی طے کرے انسانی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ ہوں اور پھر وہ اللہ کا محبوب اور اس کا پیمبر بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاضا شیء عجیب یہ عجیب چیز ہے اور جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا احزام اتنا و ترابا اور پھر جو بات بتاتے ہیں یہ بات کیا بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ان کا پیمبر بننا بھی عجیب اور جو باتیں کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ عجیب کیا باتیں ایزام اتنا و کننا تھوڑا کہ جب ہم مر جائیں گے وہ کننا اور ہم مٹی ہو جائیں گے ذالک رجع بعید تو وہ دور کا لوٹنا ہے دھور کا لوٹنا مطلب مر گئے مٹی میں مل گئے کون دوبارہ زندہ کرے گا یہ تو عقل دانش سے بعید ہے بعید عقل ہے بعید ذالک رجع بعید وہ لوٹنا بہت دور کا لوٹنا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم جواب فرمایا کیوں دور کا لوٹنا ہے قد علمنا یقینا ہم نے جان لیا ما تنقص الارض جو کچھ کمی کرتی ہے زمین منهم ان میں سے زمین کے اندر جو اجزا جاتے ہیں کسی کو آگ کھا رہی کسی کو پانی کھا رہا ہے اور کسی کا گوشت گل رہا ہے سڑ رہا ہے کسی کو کیڑے کھا رہے ہیں جو جہاں جہاں جا رہا ہے سب ہم کو معلوم ہے وعندنا کتاب حفیظ اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی ایک کتاب ہے وہ الگ ریکارڈ بنا رہی ہے بس اس میں الگ سے ریکارڈ بنا ہوا ہے بنا رہی نہیں پہلے سے لکھا ہوا بل کذبوا بالحق یہ سب بہانے ہیں اصل مسئلہ دوسرا ہے کیا بہانے ہیں کہ نہیں جی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یہ عجیب قسم کی بات بتائی جا رہی ہے یہ کہ ایک انسان ہونے کے باوجود اللہ کا پیمبر ہو یہ تو عجیب قسم کی بات ہے فرمایا دونوں عجیب بات نہیں عجیب بات دوسری ہے جس کی وجہ سے اس کو مانتے نہیں بلکہ بالحق بلکہ انہوں نے سچ کو جھوٹ کہہ دیا لما جا جب سچ ان کے پاس آیا اور سچ کو انہوں نے جھوٹ کہا تو فہم فی امر مریج یہ ایک مسترب معاملے میں یہ الجھے ہوئے معاملے میں ہے خود کسی بات کے اوپر نہیں آخرت کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کچھ نہیں کبھی کہتے ہیں یہلکنا الا الدہر کبھی کہتے ہیں نموت ونحیا اور کبھی کہتے ہیں اگر مر کر زندہ ہوں گے تو پھر وہاں بھی جنت ہمیں کو ملے گی اور دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کبھی کہتے ہیں کاہن کبھی ساحر کبھی مسحور کبھی شاعر کبھی مجنون کیا کیا الفاظ دیتے ہیں فہم فی امر مریض تو وہ ایک الجھی ہوئی بات میں ہے افلم ينظروا الى السماء جب بھی وہ اشکال کرتے ہیں تو فوراً قرآن پاک اللہ کی قدرتیں دکھاتا ہے اتنی بڑی طاقت کا مالک کیا تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا کیا طاقت ہے افلم ينظروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں الى السماء آسمان کی جانب فوقم جو ان کے اوپر ہے کیف فو کیسے ہم نے آسمان کو بنایا وس اور کس طرح ہم نے اس کو سجایا اس میں تاروں کو جھڑا اور تاروں سے اس کو خوبصورت بنایا وما لها من فروج اور نہیں ہے آسمان کے لیے کوئی پھٹک اتنا زمانہ ہو گیا اس کو اتنے زمانے سے ہے مگر کیسا یہ آسمان بنایا گیا آج تک اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑی اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی اس کا کلر کبھی چینج نہیں ہوا وما لہا من فروج اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی فروج پھٹن دراڑ نہیں ہے اس میں کوئی ہاں فرشتوں کے آنے جانے کے جو دروازے ہیں وہ لگے ون ارد مدد نہ اور زمین ہم نے اس کو کھینچا ہم نے اس کو پھیلایا والا فیہا رواسیا اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ بڑے بڑے وہ ہم بتنا اور اگایا ہم نے زمین کے اندر کل بہیج ہر ایک خوبصورت جوڑے میں سے نباتات اگائی ہر ایک کے جوڑا بنایا ہر ایک کو خوبصورت بنایا کسی کو بدسورت نہیں بنایا یہ کتنی میری نشانیاں ہیں اس لیے سارا کچھ تب سرا آنکھیں کھولنے کے لیے وزیر کرا نصیحت پہنچانے کے لیے نکل عبد منیب ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو ان چیزوں کو دیکھ کر سبق حاصل ہوتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں نصیحت حاصل ہوتی ہے لیکن کس کو نکل عبد دن ہر ایک رجوع کرنے والا بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا بندہ ہر وقت میں توجہ جس کی اللہ کی طرف ہو وہ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی مبارکن برکت والا فَأَنبَتْنَا بِهِ بتنا بھی جنا تو اگایا ہم نے اس کے ذریعے سے جنات باغوں کو وحب الحصید اور حصید سے پہلے ازرع وحب الحصید اور کٹی ہوئی کھیتی کے دانے ہم نے اگائے وہ کھیتی جو کٹتی ہے اس کا غلہ کس نے اگایا کون زمین میں تم تو دانا ڈال کے بھول جاتے ہو پھر اس اندھیریوں میں دانے کی پرورش کون کرتا ہے اس کو بر وقت کون پھاڑتا ہے اس میں سے کون پھر اس کے پودے کو نکالتا ہے اور وہ کمزور پودا زمین کا سینا پھاڑ کر کے باہر آتا ہے اور پھر وہ کھیتی تیار ہوتی ہے اور پھر سوکھتی ہے پھر پیلی پڑتی ہے پھر کٹتی ہے کیا اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں والنخل نقل اور کھجورے باسفات لمبی لمبی طلع تلنویز جن کے گچھے ہیں تہ بتہ لگے ہوئے ایک کے اوپر دوسرا ایک کے اوپر دوسرا رزقا للعباد یہ کس لیے بندوں کو روزی دینے کے لیے اس مالک الملک نے بندوں کی روزی کا یہ انتظام کیا اور اس میں اس کی قدرت کی اتنی نشانیاں وہ احیینا بھی بل تم اور ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو جو مالک یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا کذالک الخروج اسی طرح ہوگا نکلنا دیکھیے مکی صورتوں کا انداز بدل گیا کذالک الخروج تم کہتے ہو مردے کس طرح زندہ ہوں گے اسی طرح زندہ ہوں گے جس طرح مردے شہر زندہ ہوتے ہیں جس طرح زمین کے اندر دانا ڈال دیتے ہو اور پھر وہ پودا بن کر کے نکلتا ہے قد ضبط فبلا جھوٹ سمجھ جاتا ہے اس کو ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے وہ اصحاب الرس اور کنویں والوں نے وہ سمود اور قوم سمود نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے وہ اخوان لوت لوت اور علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ اصحاب العکا اور اعکا والوں نے وہی جو مدین کے پاس رہتے تھے جھنڈ والے بن والے جنگل والے وہ قوم طبا اور طبا کی قوم نے کل کذب الرسل رسول بحق کل ہر کسی نے کذبر رسولا رسولوں کو جھوٹ سمجھا تھا تو دی تو میری دھمکی ثابت ہو گئی جس عذاب سے میں نے ان کو ڈرایا تھا وہ عذاب ان کے اوپر آ کر کے رہا ان قوموں کا تعارف ہو چکا پیچھے قوم مہین انشاءاللہ نئے لوگوں کے لیے سورت القمر میں آ رہا ہے البتہ اصحاب الرسی یہ دو ہی جگہ ذکر ہے ایک تو ہم نے پڑھا سورج ارقان انیسویں پارے میں اور ایک یہاں پر آیا کنویں والے رس کہتے کچا کنواں کچا کنواں والے کون ہیں سیرت یعنی حدیث میں اور تفسیر میں قرآن کریم میں متعین کر کے اس کو نہیں بیان کیا گیا اور اس طرح کے دنیا کے حالات دیکھ کر کے جو واقعات نقل کیے گئے وہ بہت واقعات ہیں اور روح المانی نے سب کو نقل کر کے آخر میں کہا کہ نچوڑ یہ ہے کہ کوئی قوم تھی اور ان کے ساتھ کنویں کا کوئی خاص مسئلہ تھا خاص کیا مسئلہ تھا یا تو یہ ہے کہ ان کو سنانے کے لیے ان کو دعوت دینے کے لیے جو پیغمبر آئے انہوں نے اس پیغمبر کو کنویں میں الٹا کر کے لٹکا دیا جہاں وہ جان جان آفری کے حوالے کر گئے وہیں ان کا انتقال ہو گیا اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آیا یا کوئی کنویں کا مسئلہ تھا وہاں پانی بھرتے تھے کچا کنواں تھا اس کے اوپر ان کے جھگڑے ہوئے کیا مسئلہ پیش آیا بہرحال کنویں والوں کا کوئی مسئلہ تھا ان کی طرف کوئی پیمبر آئے تھے اللہ کا دین ان کو پہنچایا انہوں نے نہیں مانا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا یہ قوم کہاں تھی اس کی تفصیل کیا ہے پورے طور پر نہیں متعین کیا جا سکتا بہت واقعات نقل ہوئے تفصیلوں میں وہ سمود اور قوم سمود بھی ان کا تعارف کچھ ہو چکا کچھ آگے آئے گا وعاد اور قوم عاد کا آج میں میں نے عرض کر دیا سورہ احقاف وفرعون اور فرعون تو جانتے ہیں کا بادشاہ مصر کا بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا اور ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے یہ کون سا بادشاہ تھا عربی تاریخوں میں اس کا نام الگ لکھا ہے انگریزی والا الگ لکھتے ہیں واللہ والا وہ لُوت اور لوت علیہ السلام کے بھائی ان کا تذکرہ بھی آ چکا ڈیڈ سی والے البحر المیت والے آگے پھر آئے گا وہ اصحاب کا اور جھنڈ والے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کو مدین والے بھی کہا گیا اور ان کو بن والے بھی کہا گیا اور گھنے درختوں والے بھی کہا گیا اور یہ دو قومیں تھی کہ ایک قوم تھی ان کو اصحاب عیقہ کا کیوں کہا اور اصحاب مدین کیوں کہا اس کی تفصیل گزر چکی وہ قوم اور تبا کی قوم ان کا بھی میں نے تعارف کرایا پیچھے دو ہی مقام پر ان کا ذکر آیا سورہ دکان میں اور یہاں آ رہا ہے قوم تبا کون تھے یہ یمن کے رہنے والے تھے مدینہ پر چڑھائی کی تھی مدینہ کے یہودیوں نے بتایا کہ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہجر ہے اس پر ایمان نصیب ہوا واپس حج کیا اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر کے دین کی دعوت دی قوم نے مانا نہیں ان پر بھی عذاب نازل ہوا کل کذب رسول ان سب نے رسولوں کو چھوٹا کہا دی تو میری دھمکی ثابت ہو گئی افعینا بالخلق الاول او مکہ والو دنیا والو یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا سب کہیں گے کیا ان قوموں کو صفحہ ہستی سے کس نے مٹایا اللہ نے مٹایا تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے کیا ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے افعینا تو کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بل ہم فی لفظ من خلق جدید نہیں ہم نہیں تھکے بلکہ وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے بارے میں لفظ شک میں پڑے ہوئے ہیں الجھن میں پڑے ہوئے ہیں مختلف چیز میں پڑے ہوئے ہیں کبھی کہتے مانے کبھی نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ یہاں سے انسان کی پیدائش کو بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے جنت اور جہنم کے نتیجے کو بیان کیا جائے گا اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے وہ دیکھو ہو رہا ہے انسان زندہ ہو رہا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کی عدالت لگ رہی ہے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں اور وہاں سے فیصلہ سنایا جا رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وسوسہ آتا ہے اس کے دل میں بھی جن باتوں کا جو باتیں اس کے دل میں آتی ہیں عجیب عجیب قسم کے خیال آتے ہیں ان خیالوں کو ہم جانتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم کیوں نہیں جانیں گے نَحْنُ أَقْرَبُ اقرب ہم تو زیادہ قریب ہیں انسان کے الیہ اس کے قریب ہیں من حبل الورید حبل کے بنا رسی اور ورید کے ورید کی رگ سے زیادہ قریب ہیں اور ورید کی رگ کون سی وہ رگ جس کے کٹنے سے انسان اور حیوان مر جاتا ہے جس کو رگے جان کہتے ہیں ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں رگے جان کو ایک چیز کا پتہ چل جائے ہیں یہ تو ممکن ہے کہ اس کو بھی نہ پتہ چلے لیکن اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے رگے جان یہاں سے زیادہ قریب اس سے زیادہ قریب کیا چیز ہو سکتی ہے یہ ان کے اس سوال کا بھی جواب ہوا کہ اللہ ایک بڑی ہستی ہے اس تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے اس سے پہلے ہم سیڑھیاں لگاتے ہیں ہماری اس کے آگے اور اس کی اس کے آگے اور اس کی اس کے آگے اور پھر وہ پہنچتا ہے خدا تک اور اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے عید یہ تلق کل متلق نہیں اللہ خود جانتا ہے اس کے علاوہ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ تمہارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے تاکہ تم یہ عذر نہ کر سکو قیامت کے دن کہ ہمارا ریکارڈ کہاں یہ تلق المتلقیان یاد کرو جب یہ تلق لیتے ہیں المتلقیانی دو لینے والے دو فرشتے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف دائیں والا افسر ہے اور بائیں والا اس کے ماتحت ہے دائیں والا انسان جب پختہ ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا اس نیکی کو لکھ لیتا ہے اور بائیں والا اگر انسان نے خالی ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا لکھنا چاہتا ہے مگر دائیں والا اس کو کہتا بھی رخ ہو سکتا ہے بندہ باز آ جائے جب لیتے ہیں وہ دائیں انل یمینی وانی شمانی دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے فعید وہ ہر وقت میں تیار بیٹھے رہتے ہیں فعید بیٹھے ہوئے تیار انسان نے جیسے کوئی کام کیا فٹافٹ نوٹ کرو فٹافٹ نوٹ کرو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ نہیں بولتا ہے انسان من قول کوئی بات الا لديه مگر اس کے پاس ہوتا ہے رقيب نگرانی کرنے والا عتيد تیار رہنے والا ہر وقت میں تیار فر نوٹ کرتا ہے اس کو کیا کام کیا اس نے کیا زبان سے لفظ نکالا اس نے خیر کا نکالا یا شر کا نکالا اچھائی کا نکالا برائی کا نکالا عمل کون سا کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا بگل بچ جائے وجا سکرت الموت بالحق اور آ گئی موت کی بے ہوشی بالحق کی حق کو لے کر سچائی کو لے کر جس سچائی کو تو مانتا نہیں تھا وجاعت اور آئی سکرت الموت موت کی بے ہوشی بالحق حق کو لے کر کے آ گئی سچائی کو لے کر آ گئی وہ تمام حقائق تیرے سامنے آ گئے جن کو تو جھٹلاتا تھا اب دیکھ سب تیرے سامنے ذالک ما گن تمین تحید یہ ہے موت وہ چیز کن تمین تحید جس سے تو بھاگا کرتا تھا جس سے تو کتراتا تھا موت کا نام نہیں سننا چاہتا تھا کیسی کرکری باتیں مت کرو جی خام خام دماغ خراب ہوتا ہے آج بھی لوگوں کا خراب ہو رہا ہے اب تو مزے میں ہیں لوگ اگر موت کے اوپر کوئی بات کریں آپ تو لوگ کہتے ہیں صاحب کوئی اور بات بھی آپ کو یاد ہے نہیں ہے ایسے ہی ٹینشن آتی ہے خام خواہ دل گھبرانے لگتا ہے میرا ارے دل گھبرانے لگتا ہے موت کا نام سن کر تو جب موت آئے گی پھر کیا کرے گا جو بغیر گھبرائے آ گئی اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا وہ جا رہا ہے بھاگ بچ جب اگر بچ سکتا ہے اس سے پہلے اگر کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا نا تو کیا کہتے تھے جان لیوا حملہ تھا آدمی موت کے منہ میں سے واپس آیا ڈاکٹر بڑا ماہر تھا فرمایا ابھی موت کے منہ میں گیا نہیں تھا موت کے منہ سے کوئی نہیں واپس آتا وہ وہاں سے واپس کرے موت موت سے کوئی نہیں آتا واپس ونفی خاطر سور اور پھونکا گیا سور کے اندر ذالک یوم الوعید یہ موت کا منظر اس کے بعد دیکھو وہ قیامت کا منظر سور میں پھونک مار دی گئی اور یہ کون سا نفقہ ہے دوسرا نفقہ سب مرے اور اس کے بعد دوسرا نفقہ سب دوبارہ زندہ ہوئے ذالک یوم الوعید یہ تھا دھمکی کا دن یہ تھا ڈرانے کا دن جس سے دنیا میں ڈرایا جاتا تھا اٹھے انسان میں اور آپ سب اٹھیں گے وجاءت کل نفس معها سائق و شہید آئے آئے آئی ہر ایک جان عدالت کے اندر کس طرح آئی ماہا سائقن اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے وہ شہید ان اور ایک گواہی دینے والا ہے بہت کچھ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہانکنے والا کون ہے اور گواہی دینے والا کون ہے آماد نامہ گواہی دیتا ہے اور فرشتہ ہانکتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا کہ دو فرشتوں کا پیچھے تذکرہ تھا جو ریکارڈ بنا رہے تھے اللہ ہی جانتا ہے ان میں سے ایک کی ڈیوٹی لگی چلو لے چلو اس کو عدالت میں اور دوسرا گواہی دینے کے لیے اور اس کے پاس اس کی زندگی کا ریکارڈ یہ وہ منظر ہے جب مجرم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ملزم کو ملزم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسا ہوتا ہے ایک کے ہاتھ میں اس کی مثل اور دوسرے نے کڑی پکڑی ہوئی پیش کی عدالت کے اندر لقد کن تفیع من هذا پہنچ گیا عدالت میں اس کو کہا جا رہا لقد کن تفیع غفلا تو تھا فی غفلت بے خبری میں پڑا ہوا منہذا اس سے فکشفنا عنک غطاءک تو ہٹایا ہم نے تجھ سے غطاءک آتا تیرے ڈھکن کو تیری آنکھوں پر ڈھکن چڑھا ہوا تھا کبھی موت کا ذکر نہیں سننا چاہتا تھا تصور میں نہیں لانا چاہتا تھا موت کو جی جب آئے گی موت تب دیکھ لیں گے ایسے موت موت موت موت کرتے رہتے ہو فکشفنا تو ہٹایا ہم نے ان کا تجھ سے وتا آتا تیرے ڈھکن کو تیرے پردے کو حدید تو تیری نگاہ الیوم آج حدیب بڑی تیز ہے اب جنت بھی نظر آ رہی ہے جہنم بھی نظر آ رہی ہے محشر کا میدان بھی نظر آ رہا ہے اور فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو اب تک نہیں آ رہا تھا تو اس کو نہیں مانتا تھا آیا نظر کے نہیں آیا دیکھ فبصر کل یوم حدیب آج تیری نگاہ بہت تیز ہے وقال ما لدي عتيد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ آدمی کو قرآن کریم سمجھنے میں کیسے غلطی لگتی ہے کہ ایک ہی لفظ آتا ہے لیکن ایک جگہ مراد کوئی اور ہوتا ہے دوسری جگہ اور ہوتا ہے یہاں پر بھی قرین آ رہا اور آگے بھی قرین آ رہا ہے آگے قرین سے مراد مستر ابلیس اور یہاں کرین سے مراد اس کا ساتھی فرشتہ جس کے پاس اس کی زندگی کا ریکارڈ ہے اللہ اکبر وقال کال کرین اور کہے گا اس کا ساتھی خا عتید یہ ہے وہ چیز جو میرے پاس تھی عتید تیار ہے مثل تیار ہے ریکارڈ تیار ہو چکا ہے فیصلہ کیجئے ملزم کے لیے القیا فی جہنم کل کفار عنید القیا اس کی تفسیر میں بہت کچھ کہا گیا آسان بات کے دو فرشتے ہیں تسنیہ کا سیگا ہے دونوں کو کہا گیا القیا تم دونوں پھینکو فی جہنم جہنم میں کل کفار ہر ایک نہ شکرے کو انی دن دشمن کو جو دین کا دشمن تھا من ناعن جو منع کرنے والا تھا للخیر نیکیوں کے کام سے معتدن حد سے بڑھنے والے کو مریبن شک میں ڈالنے والے کو پھینک دو اٹھا کر جہنم میں ہر ایک شک میں ڈالنے والا حد سے بڑھنے والا نیکیوں سے روکنے والا دین کا دشمن کفار بڑا نہ شکرا سب نعمتیں اللہ نے دی لیکن اللہ کے کا کبھی شکر نہیں ادا کرتا تھا اپنے مالک کا شکر نہیں ادا کرتا تھا کبھی سمجھتا تھا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے کبھی سمجھتا تھا میری ڈگری میرے علم کا نتیجہ ہے اور کبھی نہیں معلوم کیا کیا سوچتا تھا اللہ مع الله علیہ ناخر جس نے بنایا تھا اللہ کے ساتھ الہ آخر دوسرا معبود دوسرا عبادت کے لائق دوسرا حاجت روا و مشکل کشا اور ان کو بنایا تھا پل کیا ہوں تو ڈال دو تم دونوں اس کو فی العذاب الشدید سخت عذاب ڈال دو ان دونوں القیا تم دونوں ڈالو اس کو فی العذاب الشدید سخت عذاب ہے اللہ اکبر قال ترین کہا اس کے دوست نے کون دوست کہہ رہا ہے وہ گھبرا گیا اس نے سوچا اب تو میرا نمبر آنا ہی آنا ہے اور ضرور کہا جائے گا کہ تو نے گمراہ کیا تھا اس کو ہے اور یہ بھی کہے گا کہ اس نے گمراہ کیا تھا اور میرا نمبر تو آ ہی رہا ہے بولنے بلوانے سے پہلے بول پڑا کون شیطان قال کہا اس کے ساتھی نے ربنا اے ہمارے رب ما لوگ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا میں نے اس کو متکبر نہیں بنایا ولیکن کان فی ضلال بعید بلکہ یہ خود پڑا ہوا تھا دور کی گمراہی میں خود میرے پیچھے لگتا تھا میں نے اس کو کوئی زبردستی گمراہ نہیں کیا یہ کون کہہ رہا ہے ابلیس دنیا میں سب کام کرتا لیکن کہتا میں نے کوئی نہیں کیا زبردستی تھوڑا کیا خود گمراہ ہوتا تھا قال لا تختصموا لدي اور دوسرے مقام پر گزر چکا ہے جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تو انسان کہے گا کم وقت کیا جھوٹ بول رہا ہے آپس میں جھگڑا لگ گیا قال لا تختصموا لدي اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑا مت کرو وقد قدمت اليكم بالوعيد اور میں پیش کر چکا تمہارے سامنے پہلے وعید کو تمہارے سامنے میں نے ڈرانے کو پیش کر دیا تھا قیامت کا یہ منظر تم کو دکھا دیا تھا اب یہاں جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں دونوں اکٹھے ہو کے جو جہنم میں ما القول بات بدلی نہیں جا سکتی ہمارے پاس میرے پاس بات بدلی نہیں جا سکتی وما انا بظلام للعبید اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں کسی کو جہنم میں ڈالا جائے اور اللہ فرمائے میں ظلم کرنے والا نہیں اس کا کیا جوڑ ہے یہی نا کہ ظالم کو اگر جہنم میں نہ ڈالا جائے تو مظلوم پر ظلم ہو جائے گا اور کار اور ایک ہی جگہ جائیں تو یہ نیکوکاروں کاروں پر نہیں ہوگا دونوں اکٹھے نہیں جا سکتے ہیں تمہیں جہنم میں بھیجنا یہی عدالت کا تقاضا ہے یوم نقول لجہنم علم و تقول من مزید اس مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے اور جنت کا منظر دکھایا جائے گا لیکن اختتامی طور پر تکملے کے طور پر ایک بات بات رہی وہ کیا سب کو ڈال دیا جس کو جہنم میں ڈالنا تھا پھر پروردگار فرماتے ہیں یوم نقول جس دن ہم کہیں گے لی جہنم جہنم سے حلم تلاتی کیا تم بھر گئی و تقول تو وہ کہے گی من مزید کیا کچھ اور بھی ہیں اس کی دو تفسیریں کی سب نے ایک تو یہ کہ جہنم کہے گی اچھا اور ہے لاؤ لاؤ کہاں پیٹ بھرا میرا بھی اور لاؤ یہ دہشت کا مقام ہے بھر گئی تم کہا اور کہاں ہے لاؤ ابھی کہاں پیٹ بھرا اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں جہنم سے پوچھا جا رہا ہے کیا تو بھر گئی تو وہ کہتی ہے کیا اور بھی ہیں اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ سیٹیں فل ہو چکی ہیں جس کے لیے جتنی بک ہوئی تھی وہ ہو گئی سیٹیں پور اب مزید کسی سیٹ کی گنجائش تو ہے نہیں کیا اور کچھ لوگ ہیں پھر دوبارہ سیٹیں لگانی پڑیں گی جہاز میں جتنی جگہ تھی وہ تو پر ہو چکی ہے حل من مزید کیا کچھ اور ہیں غیر بعید اللہ اکبر اس کے مقابلے میں فرما پرہیزگار ان کا معاملہ دوسرا ہے وہ یہاں تھوڑے ہیں بزلی الْجَنَّةِ اور قریب کیا جائے گا جنت کو للمتقین پرہیزگاروں کے غیر بعید اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوگی کہاں قریب کی جائے گی ابھی محشر کے میدان میں ہیں یہاں فیصلہ ہو رہا ہے جنت کو سامنے لایا جائے گا اور متقین اسے فرمایا جائے گا وہ ہے جنت قریب لاؤ اور قریب سے دیکھو یہ ہے جنت جس میں تم کو جانا ہے جانے سے پہلے خوش ہوں گے ہاضا ماتو ہزور یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تم سے مراد کس سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی تفسیر کون کون لوگ تھے جو جنت میں جائیں گے سنتے جائیے لیکن اواب نمبر ایک جو اواب ہو حفیظ نمبر دو جو حفاظت کرنے والا من خشی الرحمن بالغیب جو رحمان سے غیب میں ڈرتا تھا وجا بقلب منیب اور جو سلامتی والا اور رجوع کرنے والا دل لے کر کے آیا یہ چار باتیں ہیں جس کو چار باتیں نصیب ہیں اس کے لیے وعدہ ہے اللہ مرزقنا کلہا اللہ اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے پہلی بات نکن ہر اس بندے کے لیے تھی جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہر وقت میں اللہ کی طرف ذرا سی غلطی ہو گئی پھر توبہ پھر توبہ پھر توبہ نگاہ ہر وقت میں اللہ کی طرف حفیظ حفاظت کرنے والا تھا کس کی جو اس نے اللہ سے عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اس کی حفاظت کرنے والا من خشی الرحمن جو ڈرتا رہا رحمان سے بالغیبی بے دیکھے دیکھا نہیں مگر ڈرتا تھا کانپتا اور لڑتا رہتا تھا کہیں پوچھ نہ ہو جائے وجہ ابھی قلب منیب جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا رحمان کو نہیں دیکھا مگر ڈر رہا تھا وجہ ابھی کل منیب اور جو اللہ کے پاس آیا وہ دل لے کر کے جو دل ہر وقت میں اللہ کی طرف لگا رہتا تھا دل بیا دست بکار جو دل ہر وقت میں اللہ کی طرف مجلس میں ہے تب دھیان اللہ کی طرف اکیلا ہے تب دھیان اللہ کی طرف کام میں لگا ہوا ہے تب بھی دھیان اللہ کی طرف کہیں پر بھی ہے دھیان اللہ کی طرف وجا اب کل بن منیب رجوع کرنے والا دل لے کر آیا بھائی ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں بھی سلام ان سلامتی کے ساتھ ذالک یوم الخلود یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے لہم ما یشاؤون ان کے لیے وہ ہے جنت میں ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے فیہا اس میں جو چاہیں گے وہ ملے گا وہ لطنا مزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہے مطلب انسان چاہی کیا سکتا ہے ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں جو وہ نہیں چاہے گا وہ بھی ملیں گے اور وہ کیا کیا نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں جنت کی ہو سکتی ہیں ہم کیا اور ہماری چاہت ہی کیا اور یہ بھی تفصیل حدیث میں آئی کہ پروردگار پوچھے گا تمہیں سب کچھ مل گیا عرض کریں گے سب کچھ مل گیا فرمایا ایک نعمت ابھی باقی کیا خط ابادا میں تم سے راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور فرمایا میرا تم کو دیدار نصیب ہوگا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا دیکھنے میں یہ میری زیارت تمہیں مزید مل رہی ہے میری نعمت اور کیا کیا اللہ اکبر یعنی مختلف ہیں اور سب شامل ہیں اس میں وہ کم قبل اور کتنی جو نہ مانے اس دونوں کو منظر کو دکھانے کے باوجود آخرت کا بھی منظر دکھا دیا فرمایا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نقشے موجود ہیں کم محلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے قبل ہم ان سے پہلے من قرب زمانے کے لوگوں میں سے ہم اشد من ہم بدشا وہ زیادہ سخت تھے ان سے بدشن پکڑ کے اعتبار سے فنقبو فی البلاد تو انہوں نے سراخ کیا شہروں میں سوراخ کی الفظی عرض کر رہا ہوں مطلب چھان مارا انہوں نے شہروں کو کب جب ان کے اوپر خدا کا عذاب آیا بھاگے ادھر جاؤ ادھر جاؤ جان چھوٹے کہیں کہیں نہیں چھوٹ سکی اللہ جب عذاب نازل کرے کوئی بچا سکتا ہے حل من محیث کیا کوئی چھپنے کی جگہ ہے کیا کوئی پناہ لینے کی جگہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ سب تب ان انفیزہ ذالک ذکر بے شک اس میں نصیحت ہے لمن کا لہو کل اس آدمی کے لیے جس کے پاس دل ہے اللہ اکبر اور جس جو نئی نصیحت حاصل کرتا ہے اس کے پاس دل نہیں پتھر ہے اس کے پہلو میں پتھر رکھا ہوا ہے ان نفیز نکل ذکر بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے او القسم آگا شہید یا اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈال دے سن کانوں کو اور وہ حاضر بھی ہو مطلب کان ڈال دے آج کے دور میں ہم ریکارڈر رکھتے ہیں نا کہ جو کچھ بات ہو وہ ریکارڈ ہوتی جائے تو کان رکھ دیا آگے کہ اس میں بھرتا جائے جو کچھ کہا جا رہا ہے لیکن ساتھ میں وہ ہوا شہید وہ خود بھی حاضر رہے موجود رہے گواہ رہے اس کا دھیان ادھر ہو اس کا دل ادھر ہو اور اگر دھیان گھر میں گیا ہوا ہے گھوم پھر رہا ہے تو پھر اس کو اس سے نصیحت نہیں ہوگی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور اس کے بیچ کی چیزوں کو اَيَّام چھ دنوں میں وَمَا ماں مِن لُغُوب اور نہیں چھوا ہم کو مِن لُغُوب ان تھکن نے ہم ان کو پیدا کرنے سے تھک نہیں گئے کہ دوبارہ قیامت کے دن پیدا نہ کر سکیں عَلَى مَا يَقُولُونَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیجئے ما يقولون جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے وسبح بحمد ربك اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے قبل طلوع الشمس سورج کے نکلنے سے پہلے وقبل الغروب اور سورج کو ڈوبنے سے پہلے ومن الليل اور رات کے حصوں میں بھی فسبح ہو آپ اس کی تسبیح کیجئے وادبار السجود اور سجدوں کی پشت پر تسبیح کیجئے سجدوں کے بعد تسبیح کیجئے مطلب اکثر نے کہا کہ یہ پانچ وقت کی نماز ہے ان نمازوں کے نمازوں کو تسبیح سے تعبیر کیا اور جنہوں نے کہا کہ اس وقت میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو پھر ان مختلف اوقات میں بطور خاص تسبیح کیجئے اور جب نماز پڑھ چکے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ فارغ ہو گئے بلکہ نماز کے بعد اللہ کی تسبیح کیجئے وسطمی اور کان لگائیے یوم یوناد من مکان قریب جب آواز دینے والا آواز دے گا قریب جگہ سے جو سور میں پھونکا جائے گا عرض کیا جا چکا ہر بندہ کیا سمجھے گا بالکل میرے پاس سے یہ سور میں پھونکا جا رہا ہے یہیں سے آواز آ رہی ہے لیکن آواز بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنی سخت ہوگی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے یوم یسمعون طبل بالحق جس دن سنیں گے وہ ایک چیخ کو برحق طریقے سے ذالک یوم الخروج یہ ہوگا دوبارہ نکلنے کا دن انا نحن نحیی بے شک ہم ہی نحیی زندہ کرتے ہیں ون اور ہم ہی مارتے ہیں وہ ادین الیر اور ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعا جس دن تشقق پھٹ جائے گی زمین انہم ان کے اوپر سے سرا جلدی جلدی زمین پھٹی اور سارے مردے ان کے اجزا بکھر گئے تھے سارے اجزا جڑے اور مردہ دوبارہ زندہ ہوئے اور دوڑ کر کے عدالت میں حاضر ہو گئے ذالک حشر علینا یسیر ایسا جمع کر لینا ہمارے اوپر آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے نحن اعلم بما يقولون ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وما انت بجبار اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں زبردستی منوانے والے نہیں آپ کیا کرنے والے ہیں آپ کا کام ہے قرآن کریم سنائیں اور ان کو نصیحت کریں فذکر تو نصیحت کیجئے بالقرآن قرآن کے ذریعے سے من وعیدی اس کو نصیحت کیجئے جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے اور جو میری وعید سے نہیں ڈرتا جو ڈرنا ہی نہیں چاہتا ہے مست بالکل کہتا ہے نہیں جی وہیں دیکھ لیں گے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنے سے بھی نصیحت نصیب نہیں ہوگی مگر اس لفظ پر پھر غور کیجیے فذکر بالقرآن قرآن قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے جو آج انسانوں کو نصیحت کا مقام حاصل ہوئے کسی کو آپ نصیحت کریں کوئی بات سمجھائیں ان کو نیکیوں کی ترغیب دیں برائیوں سے ڈرائیں قرآن پاک کہتا ہے کس کے ذریعے سے کرو بال قرآن قرآن کے ذریعے سے اور جب قرآن پڑھیں گے تو تبھی تو یہ نصیحت حاصل ہوگی سور قاف مکمل ہوئی آپ نے دیکھا مکی صورتوں کا انداز پھر واپس آیا وہی قیامت کا تذکرہ وہی جنت اور جہنم کا تذکرہ وہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی یقین دہانی اور اس کا پختہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا جانا سورت الزاریات مکیہ زاریات شروع ہوتی ہے مکی ہے وہی ستون آیا اور اس کی کتنی آیتیں ساٹھ آیتیں سلا تو رکوات اور رکو تو اس کے بھی تین ہی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیتیں ساٹھ آیتیں اس میں بھی قیامت کا منظر پیش کیا لیکن بیچ میں اوپر تو صرف کتنا کہہ دیا گیا تھا کم کتنے ہلاک کیے ہم نے پہلے اس صورت میں تھوڑی جھلک دکھائی کس کس کو ہلاک کیا قوم عاد کو قوم سمود کو اور قوم حضرت لوت علیہ السلام کی نافرمان قوم کو اور قوم فرعون کو اور دوسروں کو اس کی تھوڑی سی جھلک دکھائی گئی کہ کیسے ہلاک ہوئے وہ اور آخر میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا کے زبردست طریقے سے نصیحت کی گئی انسان کو اپنے مالک کا تعارف بھی کرایا گیا وزاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاریات ذروہ قسم ہے ازاریاتی پھیلانے والوں کی بکھیرنے والیوں کی ذرون گرد و غبار کو بکھیرنے والیوں کی اچھی طریقے سے دونوں ترجمہ گرد و غبار کو بکھیرنے والیوں کی قسم فالحاملات وقرا بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم فالجاریات یسرا آسانی کے ساتھ چلنے والیوں کی قسم فالمقسمات امرا حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی قسم انما توعدون لصادق جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور بے ضرور سچی ہے یہ جو قسم کھانے کا انداز ہے یہ آپ کئی جگہ آپ دیکھیں گے کیا صفت کو بیان کیا جائے گا موصوف کو نہیں دوڑنے والیوں کی قسم ہانپنے والیوں کی قسم تاخت و تاراج کرنے والیوں کی قسم کون ہے اس کو نہیں بیان کیا گیا یہاں فرمایا اڑانے والیوں کی قسم اچھے طریقے سے یا گرد کو اڑانے والیوں کی قسم کون ہے یہ ایک انداز ہے قرآن پاک کا اور یہ عربوں کی گفتگو کا انداز تھا کہ آپ صفت بیان کر دیں موصوف نہ بیان کریں تاکہ سننے والا بات کو غور سے سنیں کہ کون ہو سکتا ہے مراد اب جب غور سے سنے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کون مراد ہوگا اور کبھی موصوف کو بیان کیا جاتا ہے صفت کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس ہم نے پیچھے پڑا تھا ملک کلینا ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے ہر کشتی کو لے لیتا ہے چھین کر غور کرنے والا غور کرے گا پتہ چل جائے گا ہر کشتی کو نہیں سالم کشتی کو لیتا ہے ٹوٹی ہوئی کو نہیں لیتا یہاں صفتوں کو بیان کیا موصوف کو چھپا دیا اس سے آدمی غور کرتا ہے عربوں کے خطبات میں بھی ایسے انداز ملتے ہیں کہ وہ صفت بیان کرتے ہیں موصوف کو چھپاتے ہیں تاکہ سننے والا بات غور سے سن کر کے تلاش کرے کون ہو سکتا ہے موصوف چنانچہ یہاں تلاش کیا گیا کون ہے وزاریاتی ذرا کہا گیا یہ ہوائیں ہو سکتی ہیں فرریاح ورریاح اور ان کی قسم الزاریاتی جو اڑاتی ہیں ذرون اچھے طریقے سے اور اڑایا انہوں نے دائیں بائیں سے اور بادلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا فالحاملات وقرا پھر قسم ان ہواؤں کی جو اٹھانے والیاں ہیں وقرن بوجھ کو کس کا بوجھ اٹھاتی ہیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھایا اور ان کو لے کر کے چل پڑی اور ان کو اکٹھا کر دیا فلجاریات یسرا پھر قسم ہے ان کی جو چلتی ہیں آسانیوں کے ساتھ کون آسانی کے ساتھ چلتی ہیں بارش برسی طوفان آیا دریاؤں میں تغیانی آئیں اور کشتیاں چلنے لگیں سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں فالجاریات یسرا پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو چلتی ہیں آسانیوں کے ساتھ فالمقسمات امرا اور اس کے بعد کیا ہوا بارش برسی اور روزی تقسیم ہوئی کہاں پر کتنی کہاں پر کتنی بارش برسے گی اور کس کو کتنی روزی ملے گی تو ان فرشتوں کی قسم جو بانٹنے والے ہیں امرن حکم کو یا بانٹنے والے ہیں اللہ کی طرف سے حکم کی وجہ سے بانٹ کر کے برساتے ہیں کہاں کتنا برسانا یہ میں نے پہلے دو کے اندر صفت نکالی ہوا دوسرے تیسرے کے اندر نکالی کشتی اور چوتھے کے اندر نکالے فرشتے ایک تفسیر یہ بھی ہے اور یہ بھی صحابہ سے منقول ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے ہوا ہی نکالی جائے قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد توڑاتی ہیں زبردست طریقے سے قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں آسانیوں کے ساتھ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بارش کو بانٹتی ہیں امرن اللہ کا حکم کی وجہ سے یا اللہ کے حکم کو کے مطابق بانٹتی ہیں انما یا اس بارش کو ہی حکم کہا گیا اس کے حکم کو بانٹنے والیاں انما توعدون لصادق ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہا بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ سچی ہے میں نے کہا تھا کہ قسم اور جو بات کہتے ہیں اس کے بیچ میں جوڑ ہو جاتا ہے زبردست جوڑ ہوتا ہے جوڑ سمجھتے ہیں نا کہ جو بات کہتے ہیں اور جس کی قسم کھاتے ہیں بیچ میں ربط ہوتا ہے ایسا نہیں کہ قسم کسی کی کھائی جا رہی ہے ہم کیا قسم کھاتے ہیں چین کٹ قسم کھائی گھٹنے کی اور بات کی سر کی کوئی ہوا ہیں وہ قسم کھاتے تھے تیرے سر کی قسم یہ سر اٹھ نہیں سکتا قسم سر کی کھئی اور بات بھی قسم وہ سر کی کی اسی طرح ان کے ہاں جوڑ ہوتا تھا یہاں کیا جوڑ ہے یہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں یہ بادلوں کا جمع ہونا یہ کشتیوں کا چلنا یہ بارش کا بٹنا کسی نظام کے تحت ہے جو مالک یہ سب کام کر سکتا ہے وہ آبادہ بھی پورا کر سکتا ہے جو تم سے کیا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وَإِنَّ الدِّينَ الاقع اور بے شک جزا اور سزا واقع ہوگی الدین انصاف الدین جزا اور سزا الدین فیصلہ یہ واقع ہو کر کے رہے گا والسماء ذات ایزات اور سنو دوسری قسم قسم ہے آسمان کی ذات نہیں والسماء ذات الحبب قسم ہے راستوں والے آسمان کی حبب حبیقت ان کی جمع اس کے من راستے اور کہا جاتا ہے کہ بطور خاص جو ریت کے اندر راستے بن جاتے ہیں اس کو کہتے تھے حبب ان راستوں والے آسمان کی قسم آسمان میں کس کے راستے ہیں فرشتے چلتے ہیں ان کے لیے لائنیں بنی ہوئی ہیں اس راستوں والے آسمان کی قسم اور بعض نے جال بھی کہا کہ جس کے اوپر ستاروں کے جال بچھے ہوئے ہیں لیکن بڑوں سے وہی تفسیر منقول ہے راستے والے آسمان کی قسم انکم لفی قول مختلف تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو کچھ آخرت کو کہتے ہوگی کبھی کہتے نہیں ہوگی کبھی کہتے ہیں خدا کے لیے ناممکن ہے کبھی کہتے ہیں اگر زندہ ہوئے تو ہم ہی جنت میں جائیں گے یو عنہ ان من نفق پھیرا جاتا ہے عنہ اس سوچ سے آخرت کے بارے میں من افی کا جس کو پھیرا گیا افق کا یا افق اف کرنے کے معنی پھیرنا پھیر دیا گیا نہیں نصیب ہوئی یہ بات اس کو جس کو پھیر ہی دیا گیا اس بات سے اس کو پھیر دیا جاتا ہے بدقسمت انسان ہے قتل الخراسون پھر کیا کرتا ہے انسان علم کی بات نہیں یقین کی بات نہیں اندازہ لگاتا ہے قتل ہلاک کیے گئے الخراسون اندازہ لگانے والے الذین فی تن ساہون جو بہوشی کے اندر ساہون بھٹک رہے ہیں یا جو اندھیری کے اندر بھٹک رہے ہیں یسالون ایان یوم الدین گناہوں میں مست اور کچھ پتہ نہیں کیا بلکہ جب کہا جاتا ہے قیامت آنے والی ہے اس پر ان کو کوئی ایک بات پر وہ متفق بھی نہیں ہے لیکن حیرت ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا یس الدین پوچھتے ہیں ایان کب ہوگا یوم الدین فیصلے کا دن یا جزا اور سزا کا دن یا انصاف کا دن اس کے مختلف دین کے مختلف تعبیریں میں پیچھے عرض کر چکا ہوں یعنی الدین کے معنی فیصلہ کرنا الدین کے معنی حساب کتاب لینا الدین کے معنی جزا دینا یا سزا دینا اور الدین کے معنی انصاف کرنا اور قیامت کے دن یہ سارے کچھ ہوں گے ایک ہی لفظ کے سارے معنی ہیں اور سب باتیں مقصود ہیں پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا فیصلے کا دن کب آئے گا جزا اور سزا کا دن کب آئے گا اور جب بھی یہ پوچھا جاتا ہے کتنے دن رہ گئے تو قرآن ڈانٹ والا جواب دیتا ہے یہاں دیکھو کیا جواب دیا یو مہم النار یفتنون جس دن وہ آگ کے اوپر تپائے جائیں گے فتح نئے دنوں میں نے عرض کیا پیچھے آگ کے اوپر گرم کرنا سونے کی سونے کو بھٹی میں ڈالنا جس دن ان کو آگ میں تپایا جائے گا تم پلٹ پلٹ کے رکھے جاؤ گے اس دن سمجھ لینا کیا مت آ گئی زو فتنتکم اس دن کہا جائے گا ان سے چکھو اپنے عذاب میں تپائے جانے کا مزہ ہاذن لذی کنتم تم بھی یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے جلدی مچاتے تھے کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی ان المتقین فی جنات وعیون اس کے مقابلے میں جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ باغوں میں ہیں وہ چشمے میں ہیں چشموں میں ہیں آخذین ما آتاہم ربهم دے رہا ہے ان کو چشموں میں اور باغوں میں مطلب ٹہل رہے ہیں مزے مار رہے ہیں کبھی چشموں کی طرف کبھی باغوں کی طرف جا رہے ہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو مل رہی ہے آخذین لے رہے ہیں ما آتاہم ربہم جو دیتا ہے دیا ہے ان کو ان کے رب نے جو دیتا ہے ان کا رب ان کو انہم کانوا قبل ذالک محسنین کون ہے یہ متقی لوگ کون ہے یہ پرہیزگار لوگ پیچھے چار صفتیں آئی تھی مگر وہ چاروں کوشیدہ تھی یہاں ظاہری صفت بیان کی گئی متقی وہ ہیں جو جنتوں میں گھوم رہے ہیں انہم کانو قبل ذالک محسنین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیکو کار تھے دنیا میں نیکی کرتے تھے محسن احسان کرنے والے تھے اور ایک احسان کی تفسیر خود حدیث میں کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور کیا تھی ان کی پہچان کانو قلیلا من اللیل راتوں کو یہ بہت کم ہی یحجعون سویا کرتے تھے گہری نیند نہیں آتی تھی ان کو خراٹوں والی نیند لمبی نیند جو آنکھ نہ کھلے وہ نیند نہیں آتی تھی کم سوتے تھے ذرا سی آنکھ لگی پھر ڈرتے تھے کہیں تحجد کا وقت تو نہیں ہو گیا کہیں تحجد تو قضا نہیں ہو گئے اور ساری ساری رات جاگ کر کے کے وقت میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نے کمائی کی ہے جی اب ہمیں کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی نانا وبل اور شہری کے وقت میں وہ بخشش مانگتے تھے گویا یہ عرض کرتے تھے کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکے ہم سے تو عبادت کی شان میں گستاخیاں ہو گئیں تو معاف کر دے وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق ایک حق متعین تھا للسائل والمحروم مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی وہ سمجھتے تھے لسٹ بنی ہوئی تھی مانگنے والوں والوں کے لیے نکالو جب بھی آئیں گے خالد محروم کبھی بھی کسی سائل کو نہیں کرنا ہے اور وہ بے شمار لوگ جو نہیں مانگتے تھے مگر ضرورت مند تھے ان کے لیے پہلے سے نکال کر کے رکھتے تھے کہ وہ بے شک مانگتے نہیں مگر ضرورت مند ہیں ان کا بھی تعارف ہو چکا ہے تیسرے بارے میں وہ فل ارض آیات للموقنین اور زمین کے اندر آیات القدرت کی نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی قدرت کی نشانیاں ہیں یعنی تمہارے مالک کی پہچانیں ہیں اگر تم غور کرو اس کی معرفت حاصل کرو اس کو پہچاننا چاہو تو عالم کے اوپر غور کر لو اس سے تم کو اس کی معرفت ملے گی وفی انفسکم اور تمہارے اندر اس کی نشانیاں ہیں بلکہ ہر ایک انسان ایک عالم صغیر ہے اس اکیلے کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے افلا تبصرون تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو وفی السماء رزقکم اور آسمان میں تمہاری روزی ہے وما توعدون اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان سے تمہارے لیے روزی کے فیصلے ہوتے ہیں اور اوپر سے تمہارے لیے بارش برستی ہے اور جس جنت کا تم سے وعدہ ہے وہ جنت بھی آسمان میں ہے پاور آفل ہر تو آسمانوں کے رب کی قسم زمین کے رب کی قسم ان نہ یہ برحق ہے ایسا ہو کر کے رہے گا ہوگا کا مصر ما تن کی اس طرح برحق ہے جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو کیا باتیں کرنے میں تم کو شک ہوتا ہے یا ہم کر رہے ہیں باتیں کس بات دیکھ رہے ہیں کیا واقعی ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں جب باتیں کرتے ہو تو تمہیں کبھی شک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے فرما اسی طرح مانو یہ بھی سب کچھ ہو کر کے رہے گا اور اس کے فوراً بعد نافرمانوں کے اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے لیکن بات شروع کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے حل العطاط حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین کہ آپ کے پاس پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باعزت مہمانوں کی بات اذ دخل علیہ اور دو تین مرتبہ ہم پہلے پڑھ چکے یہ فرشتے تھے جو آئے تھے عذاب کا پیغام لے کر قوم لوت کے پاس لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو خوشخبری دی کس کی حضرت اسحاق کی اور انہوں نے سوچا کہ یہ مہمان ہیں عالم الغیب تو تھے نہیں تو وہ دوڑ کر گئے بچڑے کو بھون کر کر کے لائے لیکن جب دیکھا کہ وہ کھاتے نہیں تو گھبرا گئے اس دخل والے ہی جب ان کے پاس آئے تھے بقال سلامہ تو ان فرشتوں نے کہا تھا سلمنا علی کا سلامہ ان کو سلام کہا انہوں نے قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا قوم منترون فرمایا اجنبی لوگ ہیں اوپرے سے لوگ لگتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے فراغ الى اہلی تو وہ چکے سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف فراغ علا ٹوٹ پڑنا اور فراغ الیہ چپکے سے جانا فجا اب سمین تو لے آئے وہ تلا ہوا بچڑا سمین گھی میں تلا ہوا بچڑا فقربہ تو اس کو قریب کیا ان کے قال الا تاکلون اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو اب بچڑے کا گوشت سامنے رکھا ہے کسی کے ہاتھ ادھر نہیں بڑھتے ہیں پریشان یہ کیا چکر یہ کھاتے کیوں نہیں جیسا منهم خیفا انہوں نے محسوس کیا ان سے ڈر کو اور میں بتا چکا کہ ڈر کیوں محسوس کیا اس زمانے میں جو لوگ چوریاں کرتے تھے ڈکیتیاں ڈالتے تھے وہ اس گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے جس میں ڈکیتی ڈالنی ہوتی تھی تو گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے اس کا مطلب ان کی نیت اچھی نہیں ہے بہت اور ہم سورہ حجر میں پڑھ چکے کہ پھر ان کو کیا ہی دیا ایک وقت میں کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے فال لا تخف انہوں نے کہا ڈریے مت وہ ہو اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی بغلام غلام علیم جاننے والے بچے کی سیدنا اسماعیل کو فرمایا تو غلام علیم برداشت کرنے والا بچہ اور ان کو فرمایا جاننے والا بچہ فاقبل تمراته تو سامنے آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فی سرت چیخ میں آئیں یعنی چیختے ہوئے آئیں شور یعنی حیرت کے طور پر تعجب کرتے ہوئے آئیں فسکت وجہہا سکتا یا سکھ کو زور سے تھپڑ مارنا مارا انہوں نے اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر مارا وقالت عجوز عقیم اور کہا عجوز بڈھی عقیم بانج مجھے بچہ ہوگا کیا عجیب بات کر رہے ہو یہ حیرت کا جو اظہار کیا اس نے زور سے اسی کو کافی سرتن چیختی ہوئی آئیں سکت وجہ اپنے چہرے کو مارا قالو قزا علی کی فرشتوں نے کہا اسی طرح ہو جائے گا قال ربو کی ہم نہیں کہہ رہے تیرے رب نے کہا انہوں الحکیم العلیم بے شک وہ حکمت والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے یہ بات تو مکمل ہوئی سید حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے تیور دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ اصل یہ کام نہیں اصل ان کا کوئی اور کام ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون فرمایا کیا تمہارا اصل کام ہے بھیجے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین انہوں نے فرمایا بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے جرم کرنے والے لوگوں کی طرف کون ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام کی نافرمان قوم لنرسل عليهم تاکہ چھوڑے ہم ان کے اوپر برسائیں ہم ان کے اوپر حجارتن پتھر من طین مٹی کے مسب نشان لگائے ہوئے عند ربی رب کے نزدیک کس کے لیے نشان للمصرفین حدوں سے کراس ہونے والے لوگوں کے لیے حدیں کراس کرنے والے لوگوں کے لیے نام لکھے ہوئے ایک ایک آدمی کا کہ فنا کو لگنا ہے فنا کو لگنا ہے تو اخرجنا تو نکالا ہم نے من کا نفیہ من المؤمنین جو کوئی تھا اس بستی کے اندر ایمان والوں میں سے فما وجدنا تو ہم نے نہیں پایا فیہا اس بستی میں غیر بیت من المسلمین ایمان والوں کے مسلمانوں کے سوا ایک ایک گھر کے سوا ہم نے نہیں پائے وہاں پر مسلمان اسی آیت سے سمجھا گیا کہ صرف وہی ان پر ایمان لائے ان کی بیٹیاں اور حضرت لوت علیہ السلام لیکن دوسری روایت کے مطابق کہا گیا کہ گھر سے مراد یہ ہے ایمان والے انہی کے گھر میں تھے مگر اتنے بھی نہیں تھے کہ صرف دو ہی بیٹیاں ہوں واللہ والا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیا اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک ایک نشانی کیا اس بستی میں ایک نشانی بنا دی کیا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور پٹخا اور وہاں سمندر بن گیا وہ ایک نشانی بن گئی للذین یخافون العذاب العذ العلیم ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے وفی موسی اور حضرت موسی علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے نشانی چھوڑی اس کو اچھی طرح سمجھے وترکنا فیھا ہم نے اس بستی میں چھوڑی اب آگے کئی جگہ آئے گا وفی موسا اور موسا علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے ایک نشانی چھوڑی عبرت کا سامان چھوڑا ارس اللہ فراہون جب بھیجا ان کو ہم نے فرعون کی طرف بسلطان مبین ایک زبردست دلیل دے کر فتح اللہ بھی رکنی ہی تو اس نے منہ موڑا اپنی طاقت کی وجہ سے ایک مانا اور اس نے منہ موڑا اپنی طاقت کے ساتھ پوری ارکان مملکت کو لے کر کے باغی ہو گیا اور یا اس طاقت کی وجہ سے اس نے منہ موڑ لیا رکن کے منع پائے مراد اس کی سلطنت اس کی طاقت وکال ساحر او مجنون اور اس نے کہا یا تو جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں سور شعرا میں اس نے کیا کہا تھا ان رسول وہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا جنون یہ تو بالکل دیوانہ ہے اسی طرف اشارہ ہو پھر کیا ہوا ایک زمانے تک یہ کشمکش رہی اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا اور کیسا فیصلہ کیا فاخذنا نہ ہو پکڑا ہم نے اس کو وجنودہ ہو اور اس کے لشکر کو فن بد تو پھینک دیا ہم نے ان کو فی یمی سمندر میں وہ ملیم اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا وہ صاحب ملامت تھا اپنے آپ کو سوچ رہا تھا میں نے کیوں اپنا بیڑا غرق کیا کیوں میں نے اس راستے کو اختیار کیا وفی عاد دن وہیں جڑے گا اوپر اور ہم نے چھوڑا قوم عاد کے قصے میں بھی ایک نشانی کو اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جب بھیجی ہم نے ان کے اوپر الریح العقیم بانج ہوا بانج ہوا سے مراد ایسی ہوا جس کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں تھی کوئی بھلائی کی بات نہیں تھی ما تذر من شیء نہیں گزرتی تھی وہ کسی چیز سے نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو اتت علیہ جس کے اوپر وہ آتی تھی الا جعلته مگر وہ اس کو بنا دیتی تھی کر رمیم رمیم کے معنی ہڈیوں کا چورا اس کو چورا چورا کر دیتی تھی اس طرح جس چیز کے اوپر سے گزرے اس کو تہس نہس کر دیتی تھی ان کو بھی اسی طرح کر دیا اور ان کی بستیوں میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچا وفی سمودا اور قوم سمود کے قصے میں بھی وطرک ترک اور ہم نے چھوڑا قوم سمود کے قصے میں بھی ایک نشانی کیا لہم جب ان سے کہا گیا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعو تم زندگی کا مزہ اٹھا لو حین ایک متعین وقت تک یعنی کتنے دن تک تین دن تک فعتوا عن نم ربهم تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فاخذتهم صاعقه تو پکڑا ان کو الصاعقه ایک کڑک نے ایک گرج نے بجلی نے ان کو پکڑا وہم ينظرون اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک چیخ آئی زمین میں زلزلہ آیا اور سب کا کام تمام ہو گیا اسی چیخ کو یہاں پر کڑک سے تعبیر کیا گیا مِنْ قِيَام تو ان سب نے طاقت نہیں رکھی من قیام اٹھنے کی وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور یہ نہیں تھے بدلہ لینے والے نہ کوئی اٹھا ان کی طرف سے بدلہ لینے والا نہ یہ لے سکے جو بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہے جو کھڑے تھے کھڑے کھڑے عذاب آ گیا اتنا موقع بھی نہیں ملا وقوم نوح اور ہم نے حضرت نو علیہ السلام کی نافرمان قوم کو ہلاک کیا من قبل اس سے پہلے ان نہ قوما فاسقین بے شک تھے یہ سارے لوگ قوما فاسقین فرما برداری سے نکل جانے والے لوگ اے انسانوں جو آج اللہ کے نافرمان ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا سوچ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھو سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو کیا ہے اس کی قدرت وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا آسمان ہم نے اس کو بنایا بِعَيْدٍ ہاتھوں سے اپنی قدرت سے بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم ہی ہیں مست دینے والے ورضا اور زمین کو فرشناہا ہم نے اس کو فرش بنایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو کتنے اچھے ہیں ہم بچھانے والے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز سے خلقنا زینی پیدا کیا ہم نے دو جوڑے ہر چیز کو جوڑے والا بنایا لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ سارے کام اللہ نے کیے اور اللہ ہی قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ ہی نے ان قوموں سے انتقام لیا جن کا ذکر اوپر گزرا تو اللہ کے سوا انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں کوئی بچنے کی جگہ نہیں تو انسان اگر بچنا چاہتا ہے کیا کرے وہ پھر اللہ تو دوڑو اللہ کی طرف اسی کا در پکڑ لو اسی سے لگ جاؤ اسی سے لو لگاؤ اس کے سوا کوئی بچنے کی جگہ نہیں ففروا تو دوڑو بھاگو ان اللہ اللہ کی طرف بھاگو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے ان عذابوں سے بچنے کے لیے اور دنیا کی بھر کی مصائب اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور شیاطین سے بچنے کے لیے اللہ اللہ کی طرف بھاگو انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں ڈرانے والا ہوں ولا تجعلوا مع اللہ اله اخر اور اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب مت بناؤ تم اللہ کے ساتھ الہ اخر کوئی دوسرا معبود انی لکم نذیر مبین میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے مبین كذلك ما الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون مکہ والوں کو کھول کھول کر بتا دیا گیا مگر نتیجہ کیا نکلا جو سب کو معلوم تھا انہوں نے مذاق اڑائی انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ کیا قرآن کا مذاق اڑایا آخرت کا مذاق اڑایا فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں کدالی کا اسی طریقے سے جس طرح یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اتل لذین نہیں آئے تھے ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے مر رسول کوئی بھی پیمبر جب بھی کوئی پیمبر آتا تھا اللہ قالو مگر وہ کہتے تھے ساحر جادوگر ہے او مجنون یہ دیوانہ ہے ہر ایک نبی آیا دنیا سے گیا اس کے دور کی قوم مٹی مری ہلاک ہوئی دوسرے پیمبر تشریف لائے انہوں نے دین کی باتیں بتائیں لوگوں نے پھر وہی بات بتائی یا تو جادوگر ہے یا مجرور ہے پھر تیسرے پیمبر آئے پھر لوگوں نے وہی کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام آتے رہے اور لوگ یہی کہتے رہے یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے ان کو بھی یہی کہا اسی پر قرآن کہتے اتوا تو کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے کہ میں مر رہا ہوں لیکن یاد کرنا جب کوئی نیا نبی آئے گا اس کو یہی کہنا ہے اتوا بھی کیا انہوں نے وسیعت کی ہوئی ایک دوسرے کو قوم ہوں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں فتو اللہ تو آپ ان سے ایراض کر لیجیے اور اگر آپ ان سے منہ موڑیں گے تو آپ نہیں ملامت کیے ہوئے آپ حق ادا کر چکے ہیں وذکر ہاں نصیحت کرتے رہیے بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے جو ان میں سے ایمان لانے والے ہوں گے ان کو نصیحت کرنا نفع دے گا آپ نصیحت کرتے رہیے ان کے ستانے کی طرف اور ان کے یہ القاب لگانے کی طرف دھیان نہ دیجیے وما خلق الجن والانس اس آیت پر یہ بھی غور کر لیجیے جو بار بار کہا جاتا آرز ان سے اعراض کیجیے ان سے موڑ لیجئے اس کا مطلب میں نے عرض کی ہر جگہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہ کیجیے نصیحت کرنا ہے اس آیت کے اندر پہلے فرما موڑیے پھر فرما وذکر اور نصیحت کرتے رہیے بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے وما خلقت الجن والانس اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں یہی مقصد ہے ساری کائنات تو ہم نے ان کے لیے پیدا کی ان کے گرد گھوم رہی ہے ان کی خدمت کر رہی ہے مگر یہ کس لیے پیدا کیے الا لال نہیں پیدا کیے مگر تاکہ میری عبادت کریں کرے ماحرید من رزق میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزی وما اريد ان يطعموني اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں مطلب روزی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے اور اپنے مالک کو بھی بھول جائے اور مرنے کو بھی بھول جائے اور قیامت کو اور محشر کو اور جنت اور جہنم کو بھول جائے یہ اس سے مطالبہ نہیں تھا کس چکر میں لگ گیا پھر بھی روزی کما رہا ہے اور کہتا ہے اپنے مالک کو بھی مانتا ہوں تو کیا تو مجھ کو کھلائے گا میں منہم میں ان سے نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو روزی کھلائے ان اللہ هو الرزاق روزی کہاں سے آئے گی فرمایا تو اس مالک کی عبادت کر اور اس کے حکموں کو بجا لا اس کے حکموں کے مطابق بس جتنا وہ حکم دیتا ہے اتنا اس کے لیے محنت کر اس کے بعد روزی کون دے گا اللہ دے گا اللہ کے پاس کتنی روزی ہے ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو روزی دینے والا ہے ظلم بڑی طاقت والا ہے المتین زبردست ہے اس کے پاس بھنڈار ہے روزی کے یہ نہ سوچو کہ روزی کم پڑ جائے گی فان للذین ظلموا تو یہ جو نافرمان ہیں ان کا نمبر کب آئے گا فرمایا بس آیا ہی چاہتا ہے فان للذین ظلموا تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ضلع ان کے لیے بھی باری ہے مثل ذنوب اصحابہم ان کے ساتھیوں کے باری آنے کی طرح کہا گیا ہے کہ یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا ذنوب کے معنی ڈول کو بھرنا پانی کے اوپر جو برتن رکھا رہتا ہے جب اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ بھرا جاتا ہے جب وہ بھرتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اس سے محاورہ بنا جس طرح ہم کہتے ہیں اس کی تو ہی ڈوب گئی تو وہ کیا کہتے تھے اس کو کہ اس کے برتن کے ڈوبنے کا نمبر آ گیا اسی کو کہا ان کا ان کی بھی باری ہے ظالموں کے لیے نمبر آنے والا ہے مثل ان کے ساتھیوں کے نمبر کی طرح ساتھی کون سے یہ اوپر جن کا تذکرہ ہوا قوم قوم سمود فلا تاج تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے یہ عذاب جلدی نہ مانگے فویل للذین کفروا تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یومہم ان کے اس دن سے اللہ یو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم معاف کیجئے تھوڑا سا وقت